کا احسان اور اس کا کرم ہے مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں اپنی کتاب کے پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی قرآن کریم پروردگار کی آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زبردست معجزہ ہے مطالبہ کیا گیا کہ یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے جواب دیا ولم یقین انا انزلنا علی کل کتاب کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی یہ کتاب اتنا زبردست معجزہ ہے اس سے پہلے کائنات میں ایسے معجزے کا اظہار نہیں ہوا اور قرآن کریم کے حقوق بیان کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض بیان فرمائے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اس کی تلاوت کے لیے اس کے چھپے ہوئے رازوں کو بتانے کے لیے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے قلوب کی صفائی کے لیے چار کے کام کم آنا فی کم رسول کم یسلو علیہ ہم نے بہت نعمتیں بہت احسانات کیے یہ احسانات اسی طرح ہیں جس طرح ہم نے اپنے آخری پیمبر بھیجے اور ان کے یہ چار کام ہیں یترو علیہم تم سینا تمہارے سامنے ہماری کتاب کی تلاوت کرنا نمبر دو اور تمہیں اس کتاب کو سکھانا اپنے وقت پر آئے گا عرض کریں گے کہ سکھانے کا کیا مطلب ہے کیا ترجمہ پڑھانا تفسیر پڑھانا اتنا ہی کام سکھانا ہے والحکمہ اور انسانوں کو تعلیم حکمت دینا قرآن کریم کے چھپے ہوئے راز بتانا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ظاہر کے لیے تعلیم کتاب فرمایا اور باطن کے لیے تعلیم حکمت فرمایا اور تمام مفترین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے سوا جو کچھ ارشاد فرمایا جو ہمارے پاس حدیث کی شکل میں موجود ہے یہ سب کا سب حکمت ہے اور پھر تلاوت تلاوت کتاب تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا نتیجہ وہ ذکی انسانوں کے دلوں کا تز کیا کرنا ذکر بالقرآن بال قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت فرمائیے نصیحت کی کتاب بھی دلوں کی صفائی کی کتاب بھی شفا الماف صدور ان چیزوں کی شفا جو انسانوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے انسانوں کے دلوں میں کف شرک بغض و عداوت کیسی کیسی بیماریاں چھپی ہوئی ہیں جن کا علاج انسان کے بس میں نہیں اس علاج کے لیے اللہ کی کتاب آئی یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی دو ترتیبیں ہیں ایک اس کے نزول کی ترتیب ہے اور ایک اس کی یہ تلاوت کی ترتیب ہے جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے جو ترتیب ہمارے سامنے ہے احادیث کی روشنی میں یہی وہ ترتیب ہے جو اصل میں پہلے سے کتاب اللہ کی موجود تھی اور اسی ترتیب سے یارش معلّہ پر تھا اسی ترتیب سے لیلت القدر میں آسمان دنیا پر بیت العزت پر نازل ہوا لیکن پھر دنیا میں جو تئی سال میں آیا وہ ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا آتا رہا اور جیسی ضرورت تھی ویسا ہے لیکن یہاں اسی ترتیب سے پھر رکھا گیا جس ترتیب سے وہاں موجود تھا گویا ہر آیت کے نزول کے بعد کہا جاتا رہا کہ اس کو فلاں جگہ رکھا جائے اس کو فلاں جگہ رکھا جائے آخر میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کے لیے بھی بتایا گیا کہ نہیں فنا سورت کے بیچ میں رکھو فنا سورت کے آخر میں رکھو جو سورت اگر سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی موجودہ ترتیب جو ہمارے سامنے ہے جو اصل میں خدائی ترتیب ہے اس ترتیب میں سورہ بقرہ پھر سورہ عال عمران پھر سورہ نساء پھر سورہ معدہ پھر سورہ انعام پھر سورہ آراف پھر سورہ انفال پھر سورت پھر سور یون اور سوریہ آخر تک اس کے شروع میں سورت الفاتحہ ہے آپ جب پاروں کو دیکھتے ہیں تو پہلے پارے کو دیکھتے ہیں اس کا اوپر میں پہلے لفظ کو اس کا نام قرار دیا جاتا ہے تو یہ پارا کہاں سے شروع ہوا کہتے ہیں الگ لام سے دوسرا پارا سے پور سے تیسرا پارا دل کا رسل سے تو سور فاتحہ کس پارے میں ہے پہلے پارے میں ہے دوسرے میں ہے تیسرے میں ہے چوتھے میں پہلا پارا تو الاسلام سے شروع ہوا سور فاتحہ قرآن کریم کا دباچہ ہے سور فاتحہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے سور فاتحہ قرآن کریم کا آغاز اور اس کا مقدمہ ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورت الفاتحہ میں رکھ دیا گیا اسی لیے ایمان والوں کو اس کو بار بار نماز میں پڑھنے کی تلقین ہوئی اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے بقول سر القرآن الفاتحہ پورے قرآن کریم کا راز اور پورے قرآن کریم کا نچوڑ سور فاتحہ ہے وہ سر الفاتح حاضل کلیم اور سور فاتحہ کا نچوڑ یہ کلمہ ہے کون سا کلمہ فرمایا سورہ فاتحہ میں تین مضمون ہیں سب سے پہلے دعا مانگنے کی تمہید آپ کسی کے در پر جائیں اور اس سے کچھ مانگیں یوں ہی جا کر کہہ دیں لاوائی فلانی کا چیز تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مانگنے کا لیکن اس سے ملے کہ نہ ملے کہاں نہیں جا سکتا ہے دوسرا طریقہ ہے آپ اس کی تمہید بیان کرتے ہیں کیوں اس کے در پر آئے اور کسی در پر کیوں نہیں گئے اور کسی سے کیوں نہیں مانگا کسی در پر کیوں آئے اس کی ایک تفصیل سناتے ہیں اس کے بعد میں آپ دعا مانگتے ہیں تو تمہید ہے الحمد سے شروع ہو کر مالک یوم الدین تک اور دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو کر وبال تک بیچ میں یہ ایک جملہ ان دونوں مضمونوں کو جوڑنے کے لیے زبردست پل ہے جو بندے اور اس کے مالک کے بیچ میں ایک عہد ہے تین چیزوں پر مشتمل سورت الفاتحہ مشہور نام سور فاتحہ ہے اس طرح حدیث میں اس کے اور نام بھی بہت آئے سورت الشافیہ سورت الوافیہ سورت القافیہ بہت سارے نام ہیں لیکن اس درس کے اندر کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہوگی اور علماء کرام کے اشارے کے لیے جہاں کوئی گرامر کی اہم بات ہوگی عرض کر دوں گا مگر بنیادی مقصد قرآن کریم کے دعوت کے پہلو کو اجاگر کرنا ہے انسانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے اور جب کوئی شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو موٹے طور پر وہ اس سے کیا سمجھتا ہے وہ اصل چیز سامنے ہوگی اس لیے بہت زیادہ نحو کی اور صرف کی اور لغت کی اس طرح کی بحث شاید نہ آ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بے پناہ مہربان ہے الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے بسم اللہ شروع کس کا ترجمہ کیا عربی گرامر کے اعتبار سے اس انداز سے جب بھی کوئی جملہ کہا جائے گا تو اس کے ابتدا میں یا اس کے آخر میں کوئی ایسا لفظ ہوگا جس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے کیا مطلب اللہ کے نام سے مدد لے کر یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں وغیرہ کوئی لفظ لگائیں گے عربی میں بھی یہاں کوئی نہ کوئی لفظ لگے گا جملہ پورا ہوگا اسی کا ترجمہ ہوگا شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس صورت کی آیت ہے جس طرح سور فاتحہ کے پارے میں ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بھی اہم مسئلہ ہے بسم اللہ کہاں پر ہے کس صورت میں ہے آپ سے پوچھے سور فاتحہ شروع کہاں سے ہوئی آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین سے سور بقرہ کہاں سے شروع ہوئی لام مین ذالک الکتاب سے تو بسم اللہ کہاں پر ہے ایک سو چودہ صورتیں ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے سورت البراق یا سورت التوبہ کے شروع میں لیکن انیسویں پارے میں ایک مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی باقاعدہ ایک آیت بن کر ہے تو صورتوں کے شروع میں جو ہے یہ کیا ہے دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے صورت میں شامل بھی ہے اور صورت کے باہر بھی ہے یہیں سے صورت شروع ہو رہی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں مستقل آیت نہیں جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ دو صورتوں کے بیچ میں فصل کرنے کے لیے ہے تاکہ پتا چل جائے پہلی صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت شروع ہوئی تو کیا پورے قرآن میں اسی طرح ہے نہیں سورت الفاتحہ کے شروع میں ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ایک آیت بن کر ہے آپ نے سنا ہوگا سور فاتحہ کی سات آیتیں اب آیت آپ شمار کیجئے الحمد رب العالمین ایک الرحمن الرحیم دو مالک یوم الدین تین ایاک نعبد و ایاک نستعین چار ایدن الصراط المستقیم پانچ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تو چھ ہوئی ساتویں کہاں گئی دیکھیے پانچ کا نمبر ڈالا ہے پھر سات کا نمبر ڈالا ہے بیچ میں چھ کا نمبر نہیں چھ کہاں ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ جو چھٹی آیت ہے یہ اصل میں بسم اللہ ہی ہے اور اب ابتدا یوں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر دو تو بسم اللہ یہ سور فاتحہ کے ساتھ میں ایک آیت ہے اس کی وجہ سے بہت سارے فقی مسائل بھی پیدا ہوئے اس موقع پر ان کو بیان کرنا غیر مناسب ہے جمہور کی رائے یہ ہے اکثر امت کی رائے کہ نہیں سور فاتحہ الحمد رب العالمین سے ہی شروع ہوئی ہے اور بسم اللہ جس طرح ہر صورت کے شروع میں یا تو مستقل آیت الگ سے اور یا دو صورتوں کے بیچ میں فصل کرنے کے لیے ہے اور اصل میں آیت وہی انیسویں پارے میں صورت النمل کی آیت ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے تو پھر اس کی ساتویں آیت کون سی ہے جمہور کہتے ہیں المستقیم یہ پانچویں آیت ہے اور سیراۃین انعمت علیہم یہاں تک چھٹی آیت ہو گئی اور آپ علیہم کے آگے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ چھوٹا سا چھ بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر اردو کے پانچ کا ہندسہ ہے یہ پانچ کا ہندسہ بھی سمجھ لیجئے جہاں آیت مکمل ہو جاتی ہے اور سب کے نزدیک آیت ہو جاتی ہے اس کے اوپر یہ گول دائرہ بنایا جاتا ہے کہ آیت مکمل ہو گئی اس کے بیچ میں آیت کا نمبر لکھا جاتا ہے لیکن جہاں پر اختلاف رہا کہ یہاں آیت مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی اور یہ مستقل آیت ہے یا آیت کا ایک حصہ ہے وہاں پر پانچ لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے اس کا نمبر لکھ دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع اللہ کی دو صفتیں بیان فرمائیں الرحمن جو بہت بڑا مہربان ہے جس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں کوئی حساب نہیں کتنا بڑا مہربان ہے اللہ اکبر اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ماننے والوں کو بھی دیتا ہے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے بلکہ جو اس کو نہ مانے اور اوپر سے گالیاں بھی دے اس کو بھی دیتا ہے آئے گا انشاءاللہ آج کے سبق میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی عرض کیا پروردگار ان کو تازہ تازہ پھل دینا جو تجھے مانے جواب ملا قال ومن کفرہ جو کفر کریں گے دنیا کی روزی ان کو بھی ملے گی الرحمن یہ اس کا نتیجہ ہے بہت بڑا مہربان الرحیم لگاتار رحم کرنے والا دونوں مبالغے کے سیغے بھی ہیں اور صفت مشبہ کا سیغہ بھی ہے الرحیم تو لگاتار رحم کرنے والا کچھ حضرات نے اردو میں مولانا عبد الماجد دریابادی وغیرہ نے رحیم کا ترجمہ کیا بار بار رحم کرنے والا زیادہ تر حضرات نے اس کا بھی ترجمہ کیا مبالغے کا لیکن اس کے مقابلے میں ذرا کم نہایت مہربان ہے نہایت مہربان اسی کا ترجمہ ہے کہ رحم کرتا ہے مگر رحمان کے مقابلے میں ذرا کم عربی کا معاملہ مشہور ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ پروردگار دنیا میں رحمان ہے کوئی مانے تو اس پر بھی کرم جو نہ مانے اس پر بھی کرم کوئی نیکیاں کرے تو اس پر بھی کرا نہ کرے تو اس پر بھی کرا ایسا نہیں ہے کہ فلاں آدمی نیکی نہیں کرتا تو اس کا پانی بند کرو روٹی بند کرو سب پر مہربان ہے لیکن رحیم اللہ بار بار رحم کرنے کا جہاں مسئلہ ہے تو آخرت میں صرف وہ ماننے والوں پر رحم کرے گا وہ نہ ماننے والوں کو سزا ان کے لیے مہربانی نہیں ہے الحمد للہ العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے میں عرض کر چکا کہ مختصر سبق ہوگا اور بات کو دہرایا نہیں جائے گا اس لیے توجہ سے سنیے گا یہ ایک بحث ہے کیا قرآن کریم کے آیات کے بیچ میں قرآن کریم کی صورتوں کے بیچ میں قرآن کریم کے کلمات کے بیچ میں اور قرآن کریم کے رکوع کے بیچ میں جوڑ اور ربط ہے یا نہیں ہے ایک بہت مختصر سا طبقہ کہتا ہے کہ ربط ہونا ضروری نہیں اس لیے کہ یہ تو شاہی فرمان ہے شاہی فرمان آپ سمجھتے ہیں ایک شاہ مطلق ہے بادشاہ مطلق وہ اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے نماز پڑھو روزے رکھو زکات دو حج کرو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان باتوں کے بیچ میں ربط ہو اور ایک ترتیب سے باتیں آئیں لیکن امت میں سے ہزار میں سے نو سو ننانوے فیصد طبقہ جو قرآن کریم پر بہت گہری نظر رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بے شک شاہ مطلق کے فرمان میں ربط کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مگر یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ اس کی صورتوں کے بیچ میں ربط ایک صورت کے بعد جو دوسری صورت ہے آئے گا انشاءاللہ اپنے وقت پر زبردست دونوں کے بیچ میں ایک تعلق بلکہ کئی صورتیں تو ایسی ہیں کہ آپ کو بالکل اس طرح لگ رہا ہے کہ پچھلی صورت میں ایک مضمون رہ گیا تھا دوسری صورت میں اس کی تکمیل کی جاتی ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ یہ پچھلے مضمون کا تکملہ ہے یہ تتمہ ہے یہ زمیمہ ہے یہ اس کو پورا کیا جا رہا ہے یا ایک بات ایک صورت میں اٹھائی جاتی ہے دوسری صورت میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے یہ تو صورتوں کے بیچ میں ہے آیتوں کے بیچ میں ربط بلکہ کلمات کے بیچ میں جوڑ اور حیرت ناک قسم کا جوڑ عقل دنگ رہتی ہے کہ فرن یہ بات کس طرح ارشاد فرمائی گئی سور فاتحہ پر آپ غور کر سکتے ہیں الحمد رب العالمین تمام تاریخیں السلام کا ترجمہ ہوا یہاں تمام کئی معنی کے لیے یہ لفظ آتا ہے ایک معنی اس کا تمام بھی ہوتا ہے الاسلام استغراق کا تمام تعریفیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے یہ دو لفظ ہیں للہ ہی اللہ کے لیے رب العالمین اللہ کی صفت ہے گہری نظر سے دیکھیے تو ایسا لگے گا کہ للہ ہی میں ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا رب العالمین میں اس کا جواب آ گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں اس لیے کہ پالنے والا اللہ ہے اور جب سب کو پالنے والا اللہ ہے تو اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا بھی جس پر اس کی تعریف ہونی چاہیے تو وہ اصل میں تعریف اللہ ہی کی ہے بلکہ اگر کسی کی اور کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی حقیقت میں کس کی تعریف کر رہا ہے اللہ کی کر رہا ہے اب کہتے ہیں کیا کمال مستری ہے کیسی سپاہی بنائی تو سپاہی کی تعریف کریں گے تو تعریف کس کی ہوگی مستری کی دنیا کی کسی چیز کی تعریف کریں گے تو تعریف اللہ کی ہوگی کہ اللہ نے کیسا انسان بنایا رب العالمین فرمایا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے صرف انسان کا پالنے والا نہیں جنوں کا پالنے والا نہیں فرشتوں کا پالنے والا نہیں تمام عالموں کو پالنے والا ہے اس کی گہرائی میں اتر جائیں گے تو ایک اتھا سمندر نظر آئے گا ہر چیز کو پال رہا ہے درختوں کو پالتا ہے نباتات کو پالتا ہے شجرات کو پالتا ہے حجرات کو پالتا ہے سب کو پال رہا ہے الرحمن بہت بڑا مہربان ہے یہ اس کی مہربانی کا مظہر ہے کہ وہ سب کو پال رہا ہے ماننے والوں کو بھی پالتا ہے نہ ماننے والوں کو بھی پالتا ہے اور رحیم بار بار رحم کرتا ہے ایک مرتبہ کوئی گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر رحم کرتا ہے توبہ نہ کرے پھر گناہ کرتا رہے پھر رحم کرتا ہے سورہ یونس میں سورہ انعام میں اور آگے بھی دو تین مقام پر آئے گا مکہ کے مشرقین جب سمندر کی بھور میں پھنس جاتے تھے تو ملح کہتا تھا کہ آج چھوٹے موٹے خدا سے کام چلنے والا نہیں وہ توبہ کرتے تھے صرف ایک اللہ کو پکارو وقت وہی بچا سکتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ جب ان کو نجات دی جاتی تھی اور کنارے پر لیا جاتا تھا ایزام مشرکون اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے لیکن وہاں یہ بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا کنارے پر پہنچایا گیا انہوں نے شرک کیا دوبارہ ان کا بیڑا غرق کر دیا گیا نہ ایسا لگتا ہے فلن مانت جا کہ یہ صبح و شام کا کام ہے بس روزانہ نجات ملتی ہے روزانہ شرک کرتے ہیں پھر ان پر کرم کیا جاتا ہے پھر نجات ملتی ہے پھر توبہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں پھر ان پر کرم کیا جاتا ہے الرحیم بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک یہ اس کا حاصل ترجمہ ہے اتنا وسیع لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے الدین ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا ایک جملہ میری نظر سے گزرا کہ قرآن کریم کے الفاظ کا بعین ہی اسی طرح کا متبادل لفظ لا کر کے ترجمہ کیا جا سکتا ہی نہیں ہے وہ تو صرف ایک مفہوم ادا کیا جاتا ہے ترجمہ معانی آپ دیکھتے ہیں لکھا جاتا ہے اس کے مفہوم کا ترجمہ یہ ادین کا لفظ ہے اس کے معنی ہے حساب کتاب کرنا حساب لینا اس کے معنی ہے حساب لینے کے بعد فیصلہ کرنا اس کے معنی ہے فیصلہ کرنے میں انصاف کرنا ان تمام معنی کو سامنے رکھ کر کسی نے ترجمہ کیا یوم الدین وہ مالک ہے حساب کے دن کا کسی نے ترجمہ کیا وہ مالک ہے فیصلے کا دن کا کسی نے ترجمہ کیا وہ مالک ہے انصاف کا دن کا اور کسی نے کہا یہ سارا کچھ کہاں پر ہوگا قیامت میں تو اس لیے وہ مالک ہے جس کا قیامت کے دن کا اللہ اکبر یہ سارے معنی ایک ہی لفظ میں چھپے ہوئے ہیں اياك نعبد واياك نستعين اياك کا خاص تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں و عیا کا اور خاص ہی سے مدد مانگتے ہیں یہاں تک پروردگار عالم کو غیب کے سیگوں سے تعبیر کیا گیا غیب کے سیگا سمجھتے ہیں نا آپ حاضر نہیں موجود نہیں غیب تھرڈ پرسن تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے جو بڑا مہربان ہے جو بڑا رحیم ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے غیب کے لفظ ہے یہاں پہنچے ایا کا نابرو تیری عبادت کرتے ہیں تیری بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے سامنے دیکھ کر کے بات کر رہے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں انتا اب اللہ ان کا ایسی عبادت کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو یہاں تک غیب کے سیگوں سے کیوں بیان کیا گیا تمام مفسرین نے کہا کہ بندہ جب اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے وہ کیا تعریف کرے گا رب ہی نے اس کو سکھایا پہلے غیب کے سیگوں سے تعریف کرتا جا لیکن جب دیکھا کہ دنیا کا مالک بھی وہی قیامت کا مالک بھی وہی ہر جگہ تو ہی تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو تو پھر وہ کہنے کے بجائے بندے کی زبان سے بے ساختہ نکلا اب وہ نہیں بلکہ تو میرے سامنے ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں یہ لفظ تھا نعبد کا اور نستعین کا لیکن اس کو مقدم کیا ایاک نعبد جو بعد میں تھا اس کو پہلے لائیں اس سے کیا فائدہ ہوا اس میں زبردست تاکید پیدا ہو گئی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ہی کس لیے لگایا یہ انشاءاللہ پورے قرآن میں آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ جو مخاطب تھی قوم قرآن کریم کی سب سے پہلے مکہ کے مشرق وہ منکر خدا نہیں تھے وہ خدا کو مانتے تھے خالق کائنات بھی مانتے تھے مالک کائنات بھی مانتے تھے بلکہ مدبر کائنات بھی مانتے تھے کائنات کا نظام چلانے والا کائنات کو بنانے والا کائنات کا مالک یہ سب کچھ مانتے تھے بلکہ یہ بھی مانتے تھے کہ بڑا خدا وہی ہے اور باقی جتنے ہیں وہ کس لیے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو بڑے خدا کے قریب کر دے دنیا بھر میں جہاں کہیں شرک ہوتا ہے شرک اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک خدا کو مانتے ہیں مگر اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے معبودان باطلا اس کے ساتھ رکھے جاتے ہیں کس لیے کہ ہم براہ راست اس سے مخاطب نہیں ہو سکتے یہ ہماری باتیں اس تک پہنچائیں گے اسی کا نام شرک ہے تو وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو بلکہ یہ کہا اللہ ہی کی کرو ایا کا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا مدد مانگتے ہیں تجھ ہی سے آگے کچھ الفاظ آئیں گے اور آپ کہیں گے اور بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی کہ قرآن پاک کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا دو کہنے لگے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کہاں ناجائز ہے قرآن تو خود کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو صبر سے مدد مانگو اور پتہ نہیں کس کس سے مدد مانگو اگر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو نوز باللہ یہ قرآن کریم کو باطل قرار دینے کی کوشش ہوگی قرآن کریم کا دعویٰ ہے افلا تدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قرآن میں غور نہیں کرتے ہو اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں زبردست اختلاف ہوتا تئی سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا تو اختلاف ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے اختلاف کا نہ ہونا اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے تو کیا وہ قرآن جو شروع میں کہے کہ نہیں اللہ ہی کی عبادت تو کہیں اللہ ہی سے مدد تو کسی موقع پر کہہ سکتا ہے کہ غیر اللہ سے بھی مدد نہیں یہ دو کا دیا جا رہا ہے مدد دو قسم کی ہوتی ہے ایک اسباب کے تحت مدد ہوتی ہے اور ایک بغیر اسباب کی مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت آپ برابر والے سے کہتے ذرا یہ چیز مجھے دے دیجیے ذرا فلاں چیز ادھر اٹھا دیجیے اسباب کے تحت مدد ہے یا ظاہری مدد اور ایک ہوتی ہے باطنی مدد ظاہری مدد دوسرے سے مانگی جا سکتی ہے وہ چیز جو اس کے اختیار میں ہے وہ اس سے کہی جا سکتی ہے ذرا مجھے دے دیجیے اس کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ مافوکل اسباب جو مدد ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں باطنی مدد وہ صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی اور رہی بات یہ کہ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو وہ بات ہی درست نہیں ہے صبر سے تھوڑا مدد مانگنے کے لیے کہا نماز سے تھوڑا کہا نماز پڑھ کر کے نماز کے ذریعے سے پروردگار سے مدد مانگو اور برداشت کرو ڈٹ جاؤ اور صبر کرو اس صبر کی برکت سے اللہ سے مدد مانگو مدد اللہ سے ہے اس کو بطور ذریعہ بطور ذریعہ کا مطلب کہ اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کا اللہ کی مدد کے متوجہ کرنے کا اس کو ذریعہ بناؤ ایا کا نا بزیا کا نتائن ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا مدد چاہیے فور جو مدد مانگی گئی اس میں بھی اشارہ کیا گیا کہ یہاں باطنی مدد مراد ہے روحانی مدد مراد ہے وہ مدد ہے جو ما فوقن اسباب ہو جو اسباب سے اوپر کی ہو کیا مدد چاہیے المستقیم دکھا تو ہمیں سیدھا راستہ یہ بھی ترجمہ کیا گیا لیکن فوراً ذہن میں آئے گا کہ ایک آدمی برس ہا برس سے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس کا مطلب ابھی اس کو راستہ سیدھا ملا نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ فرمایا فرمایا دکھا نہیں بلکہ اس کے مطلب ہے چلا سیدھے راستے کے اوپر ہم کو ہمیشہ چلاتا رہے مرتے دم تک چلاتا رہے اور اسی کے اوپر ہمیں قائم رکھ اس دن چلا تو ہم کو اصرات المستقیم سیدھے راستے پر جب یہ کہا گیا کہ سیدھے راستے پر چلا ہمیں اور سرات مستقیم پر چلانا اور سرات مستقیم دکھانا اور صراط مستقیم پر قائم رکھنا یہ تو ایک باطنی چیز ہے یہ فوق اسباب ہے اسباب کے ذریعے سے کسی کو سیدھے راستے پر نہیں رکھا جا سکتا ہے کوئی کہے ذرا مجھے پکڑ کے سیدھا کھڑا کرنا بھائی سیدھے راستے پر کیسے کر سکتا ہے یہ تو سوچ اور فکر کا راستہ ہے تو سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ کوئی نیا راستہ ہے جواب دیا گیا نیا راستہ نہیں جو دنیا کی عام چیزیں ہیں جو تو نے فرما برداروں کو بھی دی نافرمانوں کو بھی دی ان کا سوال نہیں سوال اس نعمت کا ہے جو صرف تو اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے ماننے والے بندوں کو بلکہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے اور محبوب بندوں کو کیا عطا فرمایا تمام انبیاء کرام کے لیے سب سے بڑی نعمت کا اعلان ہوا کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم دکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا فرمایا مستقیم نے ان نے سیدھا راستہ دکھایا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا یاسین و القرآن الحکیم ان المرسلین علا صراط مستقیم سب سے بڑا انعام ہے کہ آپ سراتے مستقیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کو تین جگہ پر نقل کیا قرآن کریم اس تقریر کے ضمن میں سرات مستقیم کا تعارف بھی ہو گیا کہ سراط مستقیم کس کو کہتے ہیں ان اللہ ربی و رب کو هذا صراط مستقیم بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فاعبدوه بس تم اسی کی عبادت کرو هذا سراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے کیا قرآن کریم کا کمال ہے سور فاتحہ تلخیص ہے تو یہاں خلاصے کے طور پر کا سرات مستقیم اب پوری کتاب کے اندر آگے سرات مستقیم کا تعارف ہے کس کو کہتے ہیں سرات مستقیم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تعارف کرایا سرات مستقیم کس کو کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم یہ مان لینا کہ سب کا رب اللہ ہے اور پھر یہ عہد کر لینا کہ فعبدو ہو اسی کی عبادت کرنی ہے ہاضا سراف مستقیم بس یہی سیدھا راستہ ہے وہ راستہ چاہیے نیا راستہ نہیں جو تم نے اپنے نیک بندوں کو منعم علیہ بندوں کو دیا ہے اپنے خاص بندوں کو وہ راستہ چاہیے کون سا سراف علیہم ان لوگوں کا راستہ الذين انعمت عليهم جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اور کن پر تو نے انعام کیا خود تفسیر کرتا ہے قرآن کریم قرآن کریم کی تفسیر کیسے کی جائے چار طریقے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ایک تو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن پاک خود اپنی تفسیر کرتا ہے ایک بات ایک جگہ مجمل ہوتی ہے دوسری جگہ مفصل ہوتی ہے ایک بات ایک جگہ پر اشارے میں ہوتی ہے دوسری جگہ اس کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے اس کے لیے قرآن کریم پر انسان کی نظر ہونی چاہیے کہ اس مضمون کو کہاں کہاں کھول کر بیان کیا گیا ہے دوسرے قرآن کریم کی تفسیر خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم نازل کیا یہ تو تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کریں ظاہر آپ نے کھول کر بیان کیا جو آپ نے بیان فرمایا وہ اس کی تفسیر ہے اور تمام حدیث کی کتابوں میں مستقل تفسیر والی حدیث ہے جس میں قرآن کا پاک کی خاص طور سے آیات بول کر تفسیر کی گئی اس کو الگ سے ان حدیثوں کو درج کیا گیا تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام نے کی اور اس میں کچھ تو وہ مقام ہے جہاں صحابہ کرام نے بول کر تفسیر کی اس آیت کا یہ مطلب ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے کچھ مقام وہ ہیں کہ جہاں بے شک انہوں نے کچھ کہا نہیں لیکن انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور ساری جماعت نے ایک عمل کیا تو امت سمجھ گئی کہ قرآن پاک کا یہی مطلب ہے تیسرا چوتھا مقام قرآن پاک کی تفسیر کا صحابہ نے جن لوگوں کو تفسیریں سکھائیں تفسیریں پڑھائیں اور عمل کر کے دکھایا یعنی صحابہ کے بعد والی جماعت تابعین کی جماعت انہوں نے جو تفسیر کی وہ بھی معتبر ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر حدیث سے قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے بس یہ تفسیر ہے اس کے بعد اگر کوئی بات کہتا ہے انسان پھر اس بات کی تائید خود قرآن کریم سے یا حدیث سے یا اقوال صحابہ سے ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بھی تفسیر ہے اگرچہ براہ راست قرآن کریم میں یا حدیث میں یا اقوال صحابہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن کوئی ایسی تفسیر کرے قرآن کریم کی جو خود قرآن سے یا حدیث سے یا اقوال صحابہ سے ٹکرا جائے تو یہ تفسیر بررائے ہے اسی کو کہا گیا کہ تفسیر بررائے انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے اور اس دروازے کو بند کرنے کے لئے فرمایا کہ اگرچہ وہ تفسیر درست بھی ہو جائے مگر تب بھی غیر درست اور تب بھی گناہ ہے اس لیے کہ اس سے دروازہ کھل جائے گا ہر آدمی اپنی اپنی رائے پیش کرتا رہے گا اور جو بعض دفعہ انسان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ ایسی تفسیر ہے کہ ایسے آدمی کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھتا تو کہتا ہاں،, ہاں بالکل یہی چیز طرح یہی قرآن پاک میں کہا گیا ہے مثلا ایک مثال دیتا ہوں اولم یرو انا الارض ارزان من رافیہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے لا رہے ہیں چاروں طرف سے اس کی تفسیر صحابہ نے کی تابعین نے کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار میں بھی اس کی تفسیر موجود ہے کہ اس سے مراد دو باتیں یا تو اس سے مراد یہ ہے اگر یہ آیت مدنی ہے آیت کے مدنی اور مکی ہونے میں بھی اختلاف ہے تو مطلب یہ ہے کہ اے مکہ والوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم غالب آ جاؤ گے حالانکہ ہر روز تم سے ایک نیا گاؤں چھنتا جا رہا ہے اور مدینہ والے ایمان والے اس پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں تو کیا تم پھر بھی غالب آ جاؤ گے دوسری تفسیر جو مشہور ہے کہ آیت مکی ہی ہے اور پوری صورت مکی ہے تو یہ آیت بھی مکی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اے مکہ والو ہے ابو جیل اتبا اور شہبہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم غالب آ جاؤ گے حالانکہ پروردگار تمہاری زمین کو گھٹاتے لا رہا ہے اور گھٹانے کا مطلب کسی کا بیٹا ایمان لا رہا ہے کسی کی بیوی ایمان لا رہی ہے کسی کا باپ ایمان لا رہا ہے یہ تمہاری زمین گھٹ رہی ہے روزانہ یہ تفسیر تھی جو صحابہ کے زمانہ میں ابھی ایک نئی تحقیق ہے کیا تحقیق ہے کہ ہر روز یہ زمین ہماری مسلسل طور پر سکرتی جا رہی ہے جو سائنس سے وابستہ فلکیات سے وابستہ لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ہر روز یعنی زمین کی ایک پیمائش کی جاتی ہے لیکن مسلسل دیکھا جاتا ہے کہ زمین سورج سے دور ہو رہی ہے کچھ ذرا سی چاند سے بھی دور ہو رہی ہے مریخ سے بھی دور ہو رہی ہے مگر چاروں طرف سے دور ہو رہی ہے اگر ایک طرف سے دور ہو جائے تو وہ کہیں کہ ادھر کو کھسک گئی ادھر سے دور ہو جائے تو کہیں گے ادھر کو کھسک گئی مگر ایسا نہیں ہے ادھر سے بھی ذرا دور ہوئی ادھر سے بھی دور ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین کیا ہو رہی ہے گھٹ رہی ہے میں نے دیکھا کہ بعض رات اس سائز کو اس پر فٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے زمین مسلسل گھٹ رہی ہے پرانے پاک نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا تھا ایک ایسا خیال ہے کہ پہلے وہ دماغ میں بیٹھا ہوا تھا آئے تو نظر آئی تو انہوں نے سوچا کہ ہاں بالکل یہ اس پر فٹ ہو جائے گی نہیں یہ خیالی تفسیر ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں بات لمبی ہو گئی قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے کس طرح ہوتی ہے اس کے لیے میں نے کہا تھا یہ چار طریقے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں تو بات دور نکل گئی سات الدین ان علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا کون لوگ ہیں خود قرآن پاک بیان کرتا ہے پانچواں پارا سور نسا کھولئے گا ہاں۔ آیت نمبر ستر الله عليهم اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا رسول کی اطاعت کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا آیت نمبر ہو ستر کہہ دیا نہیں انہتر سکسٹی نائن <clears throat> کون لوگ ہیں یہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ چار قسم کے لوگ ہیں انبیاء کرام ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں تفسیر اپنی جگہ پر آئے گی خلاصہ جو اللہ کے پیام کو لے کر کے آئے وہ انبیاء و صدیقین جنہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی اور ان کا ساتھ دیا وہ صدیقین اور جنہوں نے اس پیغام کو سچ مانا اور اس کے اوپر جان کو قربان کر دیا وہ شہدا وہ صالحین جنہوں نے اس پیغام کو سچ مانا اور اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا اپنی زندگی میں اس کو لاگو کیا وہ صالحین یہ چار طبقے ہیں جن کو کہا گیا کہ ان پر اللہ نے انعام کیا گویا بندہ یہ دعا کر رہا ہے اے میرے مالک تو اپنے انبیاء کا مجھے راستہ دکھا صدیقین کا راستہ دکھا شہدا کا راستہ دکھا صالحین کا راستہ دکھا یہ وہ طبقہ ہے انبیاء کا صالحین کا شہداء کا صدیقین کا غیر المغضوب علیہم ان پر غضب نہیں نازل ہوا ہے وہ لوگ جن پر غضب نازل نہیں ہوا ولضالین اور یہ راستے سے نہیں بھٹکے یہ چاروں طبقے وہ ہیں کہ جن پر کبھی غضب بھی نازل نہیں ہوا ولضالین اور یہ راستے سے بھٹکے بھی نہیں ہیں مشہور ترکیب کے مطابق اور محقق ترکیب کے مطابق یہی ترجمہ ہے تو کیا کوئی طبقہ ہے کہ جس پر غضب نازل ہوا یا جو راستے سے بھٹک گیا خود حدیث میں اس کی تفسیر اور قرآن پاک آگے خود اس کی تفسیر کر رہا ہے جس طبقے پر غضب نازل ہوا وہ کس کا طبقہ ہے یہودیوں کا وہ جان بوجھ کر کے دین کو سمجھ کر کے پھر دین کے خلاف چلے ان پر خدا کا غضب نازل ہوا ولبالین اور جو راستے سے پھسل گئے چلتے چلتے راستے سے بھٹک گئے وہ طبقہ عیسائیوں کا ہے سورہ حدید میں ستائیس میں پارے میں آئے گا کہ ہم نے ان کو دل کی نرمی دی تھی ہم نے ان کو عبادت کا ذوق و شوق دیا تھا لیکن رحبانیت تنت ایک رحبانیت تھی جو انہوں نے خود نکال لی تھی اور جو انہوں نے خود نکالی رحبانیت جنگلوں میں پھرنا مجرد رہنا شادی نہ کرنا جھونپڑوں میں رہنا فما رعوہا حق رعایتہا انہوں نے اس کو اختیار تو کیا مگر جیسی اس کی رعایت کرنی تھی ویسی رعایت نہیں کر سکی بس یہ ان کے پھسلنے کا اور راستے سے بھٹکنے کا ذریعہ بن گیا غیر المغضوب علیہم میں نے کہا یہ الذین انعمت علیہم کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے یہی وہ طبقہ ہے جس پر غضب نہیں نازل ہوا یہی وہ طبقہ ہے جو راستے سے نہیں بھٹکا یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا اور بعد نے کیا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا اور ان لوگوں کے راستے سے دور رکھنا ان کا راستہ نہ دکھانا غیر جن پر تیرا غضب ہوا مغدوب علیہم جن پر غضب کیا گیا غلط اور جو راستے سے پھسلنے والے ہیں راستے سے بھٹکنے والے ہیں سور فاتحہ ایک دعا ہے پہلے دعا کی تمہید پھر اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ایک معاہدہ اور اس کے بعد دعا کے لیے دست سوال دراز کیا جاتا ہے اور آخر میں اس کی قبولیت کے لیے آمین اے پروردگار تو اس کو قبول فرما اب مختصر تفسیر ہے تو نماز کے بعد میں امام کہے ولدا تو مقتدی زور سے آمین کہے کہ نہ کہے وہ ایک ایسی بحث ہو جائے گی کہ جس کا قرآن کریم سے تعلق نہیں ہے براہ راست قرآن کے سمجھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں افراد تفرید کا شکار ہوا ایک طبقے نے زور سے کہنے کو اپنی پہچان بنایا تو اتنے زور سے کہا کہ جتنے زور سے کہنا حضور سے بھی ثابت قتل نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا طبقہ بالکل ہی چپ ہوا تو آہستہ آہستہ بھول ہی گیا آمین کہنا اعتدال کی رائے یہ ہے کہ آہستہ سے اتنا زور سے جس کو خود اپنی کان سنے بس دوسرا نہ سنے اتنے زور سے آمین کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ مدنیت وحیمی ویمی اطان وسی و آیا و اربعون رکوعا سور بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور لمبی صورت حجم کے اعتبار سے کلمات کی تعداد کے اعتبار سے اور یہی وہ سورت ہے جس کے اندر قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت بھی ہے وہ بھی آئے گی سورت کے آخر میں اور اس میں آیتیں ہیں دو سو وسطوں وسمانون دو سو چھیاسی آیتیں اور چالیس رکو بہت لمبی سورت سورت البقرہ صورتوں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں اس کا نام بقرہ رکھا پچھلی سورت کا نام الفاتحہ تھا آگے سورت آ رہی ہے اس کا نام آل عمران پھر سورت النساء پھر سورت المائدہ یہ نام کیسے رکھے گئے صورتوں کے صورت کیا ہے مضامین ایک مجموعہ اس کا نام صورت ہے اور اس کا نام کیسے رکھا جاتا ہے اکثر جو صورتوں کا نام ہے وہ اس صورت کے اندر آنے والے کسی مشہور لفظ کی وجہ سے ہے جس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ فلاں صورت ہے جس کے اندر ایک جگہ البقرہ کا لفظ آیا ہے سورت النمل یہ فلاں صورت ہے جس کے اندر ایک جگہ النمل کا لفظ آیا ہے سورت العنکبوت یہ فلاں سورت ہے جس میں ایک جگہ مکڑی کا تذکرہ ہے سورت آل عمران یہ وہ سورت ہے جس میں ایک جگہ آل عمران کا تذکرہ آیا ہے نمبر دو سورتوں کے نام ہوتے ہیں اس کے پہلے لفظ پر اشارہ ہوتا ہے یہ فلاں صورت ہے جس کے شروع کا یہ لفظ ہے با یہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں تاہا ہے یاسین یہ وہ صورت ہے جس کے شروع میں یاسین ہے آ یہ وہ صورت ہے جس میں شروع میں قاف آیا ہے سورت نون یہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں نون آیا ہے وغیر ذالک سورہ بنی اسرائیل یہ وہ سورت ہے جس میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے تیسرا بعض صورتوں کے نام ان کے مضامین کے اعتبار سے ان کے مفہوم کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں اس کے اندر مضمون کیا ہے جس طرح سورت الاخلاص وہ سورت جس میں خالص توحید کا بیان ہے سورت الفاتحہ وہ سورت جو قرآن کریم کو کھولنے والی ہے جس کے اندر قرآن پاک کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے یہ تین طریقے ہیں سورتوں کے نام رکھنے کے سورت البقرہ کا نام کس قبیل سے ہے پہلے والے یہ وہ سورت ہے جس میں ایک جگہ البقرہ کا ذکر ہے البقرہ کے معنی گائے آئے گا ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ لمبی صورت ہے اس لیے اس کے اندر مضامین بھی بہت زیادہ ہے لیکن پوری صورت کو آپ اگر اکٹھا کر کے مطالعہ کریں تو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں آدھا حصہ جو آمن اور رسول تک ہے یعنی دوسرے پارے کے پاؤ تک ہے سوا پارہ یہ سوا پارے کی آدھی صورت جو ہے اس میں عقائد کی بحث ہے گویا لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کو ماننا کیا ہے ان کو ذہن کیا بنانا ہے ان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے اور آمن رسول سے لے کر کے صورت کے ختم تک وہ کام بتائے گئے جو انسانوں نے کرنے ہیں کتب علیکم القصاص تم پر بدلہ بدلے کے اندر برابری فرض کی گئی القیام تم پر روزہ فرض کیا گیا کتب علیکم القتال تم پر اللہ کے راستے میں جان کی قربانی پیش کرنا فرض کیا گیا کام بتائے گئے یہ کام کرنا یہ کام کرنا یہ کام کرنا یہ کام کرنا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے ظاہر ہے آپ کہیں گے توحید والا عقیدہ ہو شرک والا نہ ہو انبیاء کا ماننے والا ہو انکار والا نہ ہو آخرت کو ماننے والا ہو لیکن اتنی لمبی صورت میں کیا یہی بیان کیا جائے گا نہیں ہم سے پہلے جو مسلمان کہلاتے تھے ہر دور کے اندر اللہ کو ماننے والے تھے توحید والے تھے مسلمان تھے ہم سے پہلے دنیا میں دو بڑے طبقے گزر چکے ہیں ایک یہودی اور ایک عیسائی سور فاتحہ کے اندر اشارہ غیر المغضوب علیہم یہودیوں کی طرف ولد کس کی طرف عیسائیوں کی طرف اس سورت کے آدھے حصے کے اندر تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا جس کے ذمن میں ایمان والوں کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہودی اس طریقے سے گمراہ ہو گئے یہاں سے گمراہ ہوئے یہاں سے گمراہ ہوئے تم یہودیوں کے راستوں سے بچنا کہ کہیں تم بھی ان کے راستے پر چل جاؤ اور وہ سوچ بنا لو جو یہودیوں کی تھی آدھی سورت کے اندر اور دوسری جو سورت شروع ہوئی عال عمران اس کی بالکل آدھی سورت کے اندر عیسائیوں کو سامنے رکھا گیا اور وہاں ذکر آئے گا کہ عیسائیوں کا باقاعدہ ایک وقت آپ سے ملا اور اس نے آپ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی آدھی صورت کے اندر یہی بیان کیا جائے گا کہ عیسائی یہاں یہاں سے گمراہ ہوئے یہاں سے پھسل گئے تم ایسی سوچ بنانے سے بچنا غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نازل ہوا یعنی یہودی ان کی سوچ سے بچنا ان کے طریقے اپنانے سے بچنا سر بکرا میں بیان ہوا ولندین عیسائی ان ان طریقوں سے گمراہ ہوئے بھٹک گئے راستے سے آل عمران کے آدھے حصے میں بیان ہوا تم ان کے راستوں پر چلنے سے بچنا اور سورہ آل عمران کے آدھے حصے میں بھی انشاءاللہ جب آئے گا تو وہاں دیکھیں گے آپ کہ دوسرے آدھے والے حصے کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے ان کو کرنا کیا ہے لیکن وہاں غزوہ خود کو سامنے رکھا کہ اس کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کرنی ہے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے جذبات بنانے ہیں سورہ بقرہ کا یہ مختصر سا ایک تعارف ہے یہ دو صورتیں ہیں سورہ عال عمران اور سورہ بقرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کراتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جو دونوں کے لیے اکٹھے دونوں صورتوں کو آپ نے فرمایا زہروین یہ دو نمایاں صورتیں یہ دو بالکل روشن صورتیں ہیں ان کے اندر بات کو بہت کھول کر اور تفصیل سے دو ٹوک طور پر کہا گیا ہے دوسرے مقام پر وہ باتیں اشاروں میں آئی ہیں زہروین دونوں کو ملایا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوست دونوں جوڑے ہیں چنانچہ شروع میں میں یہ ساری باتیں بتاؤں تو آپ بھول جائیں گے جب پڑھتے رہیں گے تو بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا کتنا جوڑ ہے جو بات سورہ بکرا میں کہی گئی تھی اسی کو الفاظ بدل کر سورہ آل عمران میں اس طرح کہی گئی مثلا سورہ بکرا کے اندر یہودیوں کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کا ختم بھی دعا کے اوپر جو اللہ کی طرف سے تلقین ہوئی آمن رسول اور سورہ آل عمران کا اختتام بھی ایک دعا کے اوپر سورہ بقرہ کے اندر ہے فن علی القوم الکافرین اے پروردگار نافرمانوں کے مقابلے میں ہم کو غلبہ عطا فرمانا تو سورہ آل عمران کے آخر میں کیا ہے یا ایو الذین آمنوا برو وصابروا ورابطوا ایمان والو غلبہ تمہارا رہے گا مگر اس کے لیے یہ کام کرنے ہیں جو سورہ آل عمران میں آ رہے ہیں آ منس برو سا بیرو راہ اللہ یہ سارے کام کرو پھر کامیابی ملے گی دونوں کے مضمون بہت زیادہ آپ اس میں ملنے والے بیچ بیچ میں انشاءاللہ ذکر آئے گا وہ حاصل کروں گا قرآن پاک کا ایک عجیب سم انداز ہے اور یہی وہ انداز ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اچھوتا انداز ہے اتنی لمبی صورت ہے لیکن کمال یہ ہے کہ چند آیتوں کے اندر شروع میں پوری صورت کا نچوڑ اس کے بعد تفصیل ہونی شروع ہوئی اور صورت کے آخر میں اس کے پورے مضمون کی جھلکیاں دکھائی جائیں گی پورے مضمون کے اوپر ایک نگاہ تائرانہ سورہ بقرہ بکرا کے شروع میں کس طرح اس کے مضمون کا نچوڑ آیا دیکھیے اللہ کی کتاب ہے آپ کتاب کھولتے ہیں سورہ فاتحہ تو مقدمہ گزر گیا تو دیباچہ ہے جس طرح ایک کتاب ہوتی ہے اس کے شروع میں ایک اس کا نام ہوتا ہے ایسا نام کہ جس سے پوری کتاب کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا اس میں یہ بیان کیا جائے گا اب کتاب شروع ہوئی تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ خد للمتقین یہ وہ کتاب ہے لا رائی بفی جس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کہیں گے شک تو ہے ابھی آگے کہہ رہا ہے خود قرآن کریم کہے گا ان کن تم فی انزلنا اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں نہ علی عبدینا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر تمہیں شک ہے تو یہاں کیسے کہا جس میں شک نہیں شک ہونا نہیں چاہیے قطعا کسی قسم کا شک نہیں البتہ شک پیدا کیے جاتے ہیں کس میں شک نہیں قرآن پاک کی باتیں تین حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں کچھ گزشتہ زمانے کے واقعات بیان کیے گئے جو بیان کیا وہ سچ ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی تھی الحمدللہ آج ساڑھے چودہ سو سال کے قریب بیت گئے ہیں جو کچھ قرآن پاک نے بیان کیا تھا آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ یہ بات قرآن پاک نے نعوذ باللہ واقع کے خلاف کہی بلکہ قرآن پاک کے خلاف جو کچھ لوگوں نے کہا تھا یعنی قرآن سے پہلے واقعات بیان ہوئے تھے مگر الٹے سیدھے قرآن پاک نے اس کی تصحیح کی یہ غلط تھا صحیح یہ ہے یہ غلط تھا صحیح یہ ہے ساڑھے چودہ سو سال میں تصدیق ہوئی کہ واقعات وہی سچ ہے جو قرآن نے کہا قرآن پاک نے کچھ آئندہ آنے والے واقعات کو بیان کیا ہے جنت کو جہنم کو دوزب کو ہیں میں حشر و نشر کو آئندہ آنے والے واقعات کو اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن پاک نے جو عقائد کا تعارف کرایا لا بفی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے ہاں لوگ شک پیدا کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا سبجیکٹ کیا ہے مضمون کیا ہے قرآن آیا کس لیے ہدن للمتقین یہ اس کا مضمون ہے ہدن ہدایت والی کتاب ہے اور اس میں زبردست مبالغہ ہے اصل میں کیا تھا ہادین اس میں فائل کا سیگا ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں فائل کے سیگے کی جگہ جب مصدر آتا ہے تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے زبردست ہدایت والی ذالک کل یہی تو وہ کتاب ہے لا رائی بفی اس میں کوئی شک نہیں ہم نے ترجمہ کیا یہ کتاب لیکن یہ جو عربی کلر لفظ کا ہے اس کا معنی ہے وہ کتاب یہ وہ کیوں کہا بہت تفسیریں ہیں لیکن ایک بات جو آپ یاد رکھ سکیں اور جو جمہور نے کہی وہ کیا جب کوئی عظیم شان چیز ہو تو اس کو بجائے یہ کہنے کے عربی میں وہ کہا جائے گا اور ہم اس کو دو لفظوں میں بیان کرتے ہیں اردو والے یہ وہ شخصیت ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں وہ بھی کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک اس کو ایک ہی لفظ میں کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ بفی جس میں کوئی شک نہیں ہے خد للمتقین یہ رہنمائی کرنے والی ہے المتقین پرہیزگاروں کو شروع میں بات واضح کر دی کہ قرآن پاک کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو سیدھے راستے پر لگائے گا زبردستی لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دے گا کوئی نہیں ماننا چاہتا ہے قرآن زبردستی اس کو منوا دے کاننا المتقین جو بچنے والے ہیں المتقین جو ڈرنے والے ہیں المتقین جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں گے قرآن پاک ان کو راستے پر لگائے گا اور جو نہیں چلنا چاہیں گے قرآن پاک کی ذمہ داری ان کو زبردستی راستے پر لگانا ومن شاہ فل یومن ومن شاہ فل یکفر ہمارا کام ہے راستہ دکھانا ان علینا بیانا ہمارے ذمے ہے کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمے ہے دونوں راستے دکھا دینا اس کے بعد جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے کفر کرے قرآن زبردستی کسی کو راستہ نہیں دکھاتا ہے ہدایت ان کو ملے گی جو تقوی والے ہوں گے تقوی کا تعارف آگے بار بار آئے گا اللہ کی محبت میں اس احساس کے ساتھ کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں گا کیا جواب دوں گا اس احساس کے ساتھ اس کی نافرمانی سے انسان بچ جائے اسی کا نام تقوی ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کیا جواب دوں گا اس مالک کو اس احساس کی وجہ سے گناہوں سے انسان بچ جائے اسی کا نام تقوی ہے اور تقوی والے کو متقی کہا گیا کون ہیں متقی لوگ ان کی سات سست بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب سب سے پہلے متقی لوگ وہ ہیں یؤمنون بالغیب جو غیب کو مانتے ہیں ان حقیقتوں کو جن کو قرآن نے بیان کیا انبیاء نے بیان کیا وہ ان کے سامنے نہیں ہیں ان کو نظر نہیں آتی مگر وہ ان کو مانتے ہیں جنت کو دیکھا نہیں مانتے ہیں جہنم کو دیکھا نہیں مانتے ہیں محشر کو دیکھا نہیں مانتے ہیں عرش کو نہیں دیکھا مانتے ہیں سات آسمانوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں اللہ بالغیب فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں جو نہ دیکھی ہوئی چیزوں کو مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں غیب پر وہ یقین عقیدہ بیان ہو گیا تو صرف اتنا مان لینا کافی ہے کہا نہیں ماننا تب معتبر ہوتا ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ملا ہوا ہو تو عمل کیا ہے وہ یقین اور وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں فرمایا بلکہ نماز قائم کرتے ہیں کیوں ایسا کہا گیا اس کی مانویت میں جتنا آدمی غور کرتا جائے گا اتنا ہی نئے نئے راز کھلتے جائیں گے نماز قائم کرتے ہیں مطلب نماز کو تمام آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں نماز کو اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح ادا کرنا چاہیے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں نماز پڑھنے کا ماحول بناتے ہیں نماز پڑھنے کا پورا ماحول پورا معاشرہ نمازی بنتا ہے یہ سارے کام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں مما اور اس میں سے رزقنا ہوں جو ہم نے ان کو روزی دی ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ عجیب تعبیر ہے اللہ کے راستے میں دینے کی کہیں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنے مال میں سے دو میں ہم نے مال دیا دیا ہم نے دینے والے ہم لیکن دینے کے بعد جب تمہیں اس پر پورا کنٹرول اور اختیار دے دیا اب کہتے ہیں کہ واپس دو جہاں جہاں ہم خرچ کرنے کے لیے کہیں وہاں خرچ کرو اس خرچ کرنے کو ہی نیکی شمار کیا گیا وہ رَزَقْنَاهُمْ معذ نہ نیکی شمار کیا گیا کا مطلب یہ کہ جب یہ دیا اللہ نے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر دینا اس کے راستے میں یہ کون سی نیکی ہے ہمارے ڈوگری میں کہتے ہیں گولی کس دی گہنا کس دا ہے کہ جس کی نوکرانی ہے وہ کہے آپ نے بڑا خوبصورت زیور لگایا بڑا کمال کیا اس نے کہا جی آپ ہی کی گولی ہوں آپ ہی کی باندھی ہوں زیور بھی آپ نے دیا تو اگر میں زیور دکھاتی ہوں تو میرا کون سا کمال ہے لیکن یہ پروردگار کی شان کریمی ہے کہ اس کے دیے ہوئے کہ مال کو جب بندہ اس کے راستے میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو نیکی شمار کر لیتا ہے ابھی ماں روزہ اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے ينفقون خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر ان اس کلام پر جو انزل الیک جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف وما انزل من ضلع اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے بالکل شروع میں دیکھیے بات واضح کی گئی جس طرح اس قرآن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں جو کچھ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس سب کو ماننا بھی ضروری ہے کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور باقی آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا ہوں مومن نہیں ہوگا وہ ایک حصے کا ماننے والا اور دوسرے حصے کا انکار کرنے والا ہو جائے گا یہ ایمان کی شان ہے ورنہ دنیا کی جتنی قومیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں دوسروں کی کتابوں کو نہیں مانتے قرآن کریم کہتا ہے اپنی کو بھی مانتے ہیں اور بلکہ یہ ہم تقسیم کرتے نہیں کہ یہ ہماری اور یہ تمہاری ہم کہتے ہیں وہ بھی ہماری اور وہ یہ بھی تمہاری سب کی مل کر ہے اصل میں اللہ کا کلام ہے اور وہ سب کا ہے کسی ایک کا مخصوص نہیں لیکن یہ تفصیل آئے گی کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں مگر اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ درست تھا اور جو اس کی تحریف شدہ شکل موجود ہے آج کوئی کہے کہ یہ اس پر تم ایمان رکھتے ہو تو رات میں ایسا لکھا ہے اس کی تفصیل اور اس کی تحریف سامنے رکھ کر کے اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں ایمان اس پر رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا وہ درست ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن جو لوگوں نے بدل دیا اس پر ہمارا ایمان نہیں وما انزل من ضلع اور جو اس کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ بالآخرت ہم گی اور وہ آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں آخرت ہی پر ہی کس کا معنی ہوا یوقینون بعد میں اور بالآخرت ہی پہلے آ گیا تاکید ہو گئی آخرت ہی پر یقین کرنے کا مطلب جو کچھ بھی کرتے ہیں آخرت ہی کے لیے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا یقین ہے ہی جی، آخرت پر ہے وَبِالْآخِرَةِ آخرت ہوں اور وہ آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں کتنی چیزیں ہوئی ہے ذرا اللہ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ جو غیب کو مانتے ہیں ایک وہ یقین نماز قائم کرتے ہیں دو وہ بھی ماں رزق اور جو اللہ نے روزی دی اس پہ سے خرچ کرتے ہیں کتنے ہوئے تین وہ اللہ یقم نبی ماں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو مانتے ہیں یعنی اس قرآن کو کتنی چار وہ میں ان ضلع میں سب لکھا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو مانتے کتنی ہوئی پانچ وہ بالآخر کیوں اور جو آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں کتنی ہو گئی چھ جو یہ چھ باتیں مانتے ہیں چھ کام کرتے ہیں وہ متقی ہیں اور ایسے متقیوں کے لیے قرآن کریم ہدایت والی کتاب ہے اور ایسے متقیوں کے لیے اعلان ہے ربهم یہ ہے وہ طبقہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے وہ الا مل مفل اور یہی وہ طبقہ ہے جو فلاح پانے والا ہے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں کامیابی کے بجائے فلاح کا ترجمہ کیجیے کامیابی پورا مفہوم ادا نہیں کرتی ہے کیوں اس لیے کہ ہم اس کو بھی کامیاب کہتے ہیں جو بیچارہ اس الیکشن میں تو کامیاب ہو گیا مگر اگلے میں بڑے ڈنڈے لگے بڑا رسوا ہوا بہت غریب ہوا جبکہ فلا اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو کامیابی ہو تو پھر کامیابی ہی کامیابی رہے اس کو فلاح کہتے ہیں من و یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ الا قوم اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون یہ طبقہ ہے جس کو قرآن سے فائدہ ہوا کس طبقے کو فائدہ نہیں ہوگا خود بخود ذہن میں آیا کہ ایک طبقہ ہے جس کو فائدہ ہونے والا نہیں جواب دیا ہاں ایک طبقہ ہے کون ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو قرآن کے نزول کا بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر کافروں کو قرآن کے نازل ہونے سے فائدہ نہیں ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی تو جو متقی ہیں وہ تو پہلے ہی مہدی تھے تو پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ کفارو کا معنی صرف یہ نہیں کہ جنہوں نے کفر کیا بلکہ کفارو کے معنی وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم نے کفر پر ڈٹ جانا ہے اور نہیں ماننا ہے سچائی کو بے شک دھوپ نظر آئے مگر ہم نہیں مانیں گے کہ دن ہے ہم کہیں گے رات ہے کفرہم وہ لوگ جنہوں نے کفر پر ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا سب ان ہوں برابر ہے ان پر کام ہوں کہ آپ ان کو آگاہ کریں ام لم تنذرہم یا آپ ان کو آگاہ نہ کریں دونوں ملا کر کے یہ مبتدا بنتے ہیں آپ کا آگاہ کرنا اور آپ کا آگاہ نہ کرنا ان کے لیے برابر ہے لا یو مینو وہ ایمان نہیں لائیں گے دیکھیے بات قرآن کی تھی قرآن کے اعجاز پر غور کیجیے بات قرآن کی تھی تو کہنا چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں پر برابر ہے چاہے قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے یا قرآن ان کے سامنے نہ پڑھا جائے لیکن ایک بات آتی رہتی نا کہ ٹھیک ہے قرآن سے تو ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نقل اعلیٰ خلق عظیم زبردست اخلاق کے مالک ہیں آپ سے تو ان کو کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ ایمان لے آئیں گے قرآن پاک نے ایک ہی لفظ میں دونوں باتیں بیان کر دیں آگے کی آپ ان کو آگاہ کریں ظاہر ہے آپ کس سے آگاہ کریں گے قرآن کے ذریعے سے گویا قرآن پڑھا جائے آپ کی زبان ہو اور میرا قرآن ہو دونوں ان کو راہ یاب راست پر لانا چاہیں لیکن چونکہ زبردستی کسی کو لایا نہیں جائے گا تو جنہوں نے کفر پر ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ان کو دونوں سے نفع نہیں ہوگا لا یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے حکم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ رشا اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور جس کے لیے بہت بڑا عذاب ہو وہ کیسے ایمان لا سکتا ہے یہ تقدیر کا مسئلہ اور اصعب المسائل ہے سب سے مشکل ہے فوراً شیطان ذہن میں لائے گا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی جب اللہ نے مہر لگا دی ابو جہل کے دل پر اتبا اور شہبہ کے دل پر تو وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا کیا قصور ہے وہ تو بچارے بے بس ہیں ان کے دل پر تھی مہر لگی ہوئی کانوں پر بھی مہر آنکھوں پر پردہ وہ بےچارے کیسے ایمان لاتے لیکن نہیں قرآن پاک نے اس کا آگے جواب دیا فرمایا نولی ہی ہم پھیر دیتے ہیں اسی طرف جس کی طرف جس طرف کوئی پھرتا ہے جو خود گمراہی کی طرف جانا چاہے اور اس کو بار بار ہدایت کا راستہ دکھایا جائے مگر وہ نہ مانے اور وہ گمراہی ہی کو قبول کرے تو وہ پھر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اسی کو کہا کہ پروردگار ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ابتدا وہ کرتے ہیں ارادہ وہ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں ہدایت کس کو ملتی ہے وہ یہ من اناب اور راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے اور یہ آنا اور نہ آنا ظاہری طور پر ذرا مشکل مسئلہ ہے سمجھنا ایک طرف ابو طالب ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے اور قرآن پاک نے یہی جواب دیا ان کلا تح دی احباب تھا بلاک اللہ یہ عالم بالمختین پیارے آپ ہدایت نہیں دے سکتے وجہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو خود ہدایت پر آتا ہے آپ نہیں جان سکتے ہیں کہ کس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے وہ ہوا عالم بالمختدین اللہ جانتا ہے ہدایت کے طلبگار کون ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلتے ہیں لیکن ان کو ہدایت ملتی ہے ابو طالب کو ہدایت نہیں ملتی ہے وہ عالم بالمحتدین میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے کیا اللہ جانتا ہے کہ عمر جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے مگر دل میں ہدایت کی طلب ہے وہ دن کو رات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ان کو شبہ ہوا ہے کہ شاید یہ رات ہے ایسے آدمی کو ہدایت ملتی ہے جو اس شبے میں ہو کہ بھئی جو راستہ میں چل رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اس کو لیکن اندر سے طلب ہوتی ہے کہ اگر مجھے صحیح بات معلوم ہو میں اس پر عمل کروں اس کو ہدایت ملتی ہے اور جو آدمی یہ سوچ کر چلتا ہے کہ نہیں سیدھا راستہ یہی ہے مگر مجھے نہیں چلنا اس کے اوپر میں باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی یہ ہے ختم اللہ علی قلوبین اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کانوں پر مہر لگا دی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے بہت عظیم بڑا عذاب ہے دو طبقے ہوئے ایک وہ طبقہ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو ہدایت ملتی ہے دوسرا وہ طبقہ جو ہدایت کا بالکل طلبگار نہیں ہے کہا آپ کی زبان مبارک اور میرا کلام مبارک مگر اس کے باوجود بھی یہ محروم رہیں گے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی ایک تیسرے طبقے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ جو بیچ والا طبقہ تھا یہ اتنا خطرناک نہیں تھا ان کو صرف دو آیتوں میں بیان کر دیا گیا جو تیسرا طبقہ یہ بڑا خطرناک ہے اس کو پورے ایک رکوع کے اندر بیان کیا جائے گا یہ کون سا طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے جو حالات کے سامنے سرنگ ہو جاتا ہے مگر ضمیر کا سداگر ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے ان کو منافقین کا طبقہ کہتے ہیں منافق لوگ یہ کون لوگ تھے مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا وہ سخت مزاج قسم کے لوگ تھے مانا تو مانا نہیں مانا تو نہیں مانا اور کتنا نہیں مانا فراؤن کو ایک ڈبکی لگی وہ مان گیا آمن تو بے شک اس کا ماننا قبول نہیں ہوا اور ابو جہل کی آدھی گردن کٹ گئی اس کے باوجود بھی اس نے کیا کہا اپنے نبی کو جا کر کہہ دینا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے جو کچھ یہاں پیش آیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ فرعونی اشد من فرعون موسا میرا فرعون تو حضرت موسا علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے اب لوگوں کو پتا چلا کہ واقعی سخت ہے اس کو دو جھٹکے لگے پانی میں مان گیا یہ نہیں مانا یہ طبقہ تھا مکہ کے اندر لیکن جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے وہاں ایک تیسرے طبقے نے جنم لیا وہ کون طبقہ تھا مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج کے آپ حضرات جانتے ہوں گے دونوں کے بیچ میں زبردست جنگیں رہتی تھی لیکن آپ سے پہلے کچھ اتحاد کی صورتیں پیدا ہونے لگی تھی ان کے بیچ میں ایک شخص عبداللہ ابن ابئی ابن سلول اس شخص کی کوششوں سے دونوں کچھ تھوڑے قریب آنے لگے تھے اور قریب تھا کہ دونوں قبیلے متحد ہوتے اور یہ ان کا بادشاہ بن جاتا اس کے دل میں وہ اپنی تڑپ تھی کہ مجھے کسی طرح بادشاہ تسلیم کیا جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یوں سمجھو کہ اس کے چراغ کے سامنے سورج جل گیا اب جب چراغ جلا رہے تھے آپ اور سورج چڑھ گیا تو چراغ کو کون پوچھتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا اس کے اندر اندر ہی مروڑے لگنے لگے پہلے یہ چپ رہا اس کے بعد اس نے دیکھا غزوہ بدر کے موقع پر خاص طور سے مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی ملی تو اس نے اپنی پارٹی کو مشورہ دیا جموں کی زبان میں دڑ بٹ جاؤ دڑ بٹ جاؤ مطلب اندر اندر اپنے خیالات کو چھپا کر کے رکھو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر مسلمان غالب آ جائیں گے چلو ان کی پارٹی کا ساتھ دے لیں گے دیکھیں گے بعد میں اندر سے ان کی ٹانگیں کاٹیں گے ہم غالب آ جائیں گے اور اگر یہ مغلوب ہو گئے تو یہودیوں سے مل جائیں گے اس طبقے کو منافقوں کا طبقہ کہا جاتا ہے قرآن پاک نے تین طبقوں کا جو تعارف کرایا اس سے اشارہ ہے کہ قیامت تک اسی طرح ہوتے رہیں گے منافق بھی ہوں گے وہ کٹر قسم کے لوگ بھی ہوں گے قیامت تک جو سب کچھ جانیں گے مگر نہیں مانیں گے آج بے شمار لوگ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں ہدایت نہیں ملتی ہے قرآن پاک کی تفسیریں لکھ رہے ہیں ڈکشنریاں تیار کر رہے ہیں مگر ہدایت نہیں ملتی ہے آئے گا سورہ بنے اسرائیل میں نحن اعلم بما يستمعون اذ ہم خوب جانتے ہیں جب وہ کان لگا کر آپ کی طرف سنتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں کیوں اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اور ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے سننے کے باوجود ان کے دلوں میں قرآن پاک اترتا نہیں ہے چونکہ وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ کسی طور پر قرآن پاک پر اعتراض کیا جا سکے یہ طبقہ قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا کہ ظاہری طور پر وہ تعریف بھی کرے مسلمانوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی قرآن کی اور اپنے بلکہ ایمان کا اظہار بھی کرے مگر اندر اندر جڑیں کاٹتا رہے ایسا طبقہ ہوگا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہی نازل ہو رہی تھی متعین کر کے بتایا جا رہا تھا فلاں منافق ہے فلاں منافق ہے فلاں منافق ہے اب جو قیامت تک اس طرح کے لوگ آئیں گے ہم پر کوئی وہی نازل نہیں ہوتی ہم ان کو متعین کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے یہ ایمان لایا ہے مگر ظاہری طور پر لایا ہے دل سے ایمان نہیں لایا یہ بات ہم نہیں کسی کے لیے کہہ سکتے ہاں ہم عملی منافق کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کام سارے کے سارے وہ ہیں جو منافقوں والے کام ہیں کیا کام تھے منافقین کے وہ من سمیا کو منا بلّا اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے وہ بل یوم خر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں دھوکہ نہیں کھانا کیوں کر رہے ہیں ایسا یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون الا انفسهم اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں ہیں محسوس نہیں کر رہے ہیں نقصان اپنا کر رہے ہیں اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اللہ کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیسے یہ لفظ بنیادی طور پر اس کے لیے تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا باب مفاعلت اشتراک کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہاں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہاں یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے یخادعون فرمایا کہ دھوکہ دینے کے چکر میں ہیں کوشش کرتے ہیں کہ گویا نوز باللہ اللہ کو بھی نہ پتہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں ایمان والوں کو بھی نہ پتہ چلے لیکن ظاہر ہے اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں لگے گا اس لیے کہ پروردگار ان کی شرارتوں سے آگاہ کر رہا ہے تو دھوکے کا نقصان کس کو ہوا انہی کو خود ہوا یہ جہنم کے مستحق ہوئے وما يخدعون الا انفسهم وہ نہیں کسی کو دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو وما ماں اور نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا اللہ نے بڑھا دیا ان کی بیماری کو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ منافقت کی بیماری تھی ایک روگ لگا تھا یہ روگ اور بڑھ گیا اور کیسے بڑھا اور قرآن نازل ہوا اور روگ بڑھتا چلا گیا اور انکار کیا اور انکار کیا اور انکار کیا یا پروردگار نے چھوڑ دیا فوراً ان کو سزا نہیں دی یہ سمجھے کہ نوز باللہ ہماری منافقت کا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو اس کی وجہ سے روگ اور بڑھتا رہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے عذاب علیم دردناک عذاب لفظی معنی اصل میں اس کا ہے عذاب علیم ایسا عذاب ہے جس عذاب کو درد ہونے والا ہے عذاب کو تو درد نہیں ہوتا ہے مبالغہ ہے ایسی سزا ہے کہ جس سزا کو بھی گویا سزا ہوگی اس کو بھی وہ بھی درد محسوس کرے گا کتنا زبردست اور بعض نے کہا کہ نہیں علیم معنی میں مؤلم کے ہے درد دینے والا عذاب ہے بما کانو یکذبون ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے مصدریہ کا ترجمہ جھوٹ کیا بولتے تھے یہ ایمان تھا نہیں مگر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو اور زمین میں فساد کیا ہے یہی کرنا ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرنا اور اندر کفر کو چھپا کر کے رکھنا اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا اس سے بڑا کیا فساد ہوگا جب ان سے کہا جاتا تھا یہ فساد مت کرو تو وہ اس فساد کو اصلاح کہتے تھے قالوا انما نحن مصلحون وہ کہتے ہیں بے شک ہم ہی تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں جو کٹر پنتھی قسم کے لوگ ہیں یک رخے قسم کے لوگ بس اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں جی بالکل غیر اللہ کی بات تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ سچ ہے سچ ہے جھوٹ کی کوئی بات نہیں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہی تو دھوک ہاں، اسی سے تو فساد ہو رہا ہے لوگوں میں اصلاح کا طریقہ یہ ہے با مسلمان اللہ اللہ باب رامن رام رام قرآن پاک نے کہا نہیں کسی کا نام فساد ہے پالو انہن اسلحون وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یعنی ہم کٹر پنتھی نہیں ہیں بیچ کی رائے اختیار کرتے ہیں یہودیوں کے ساتھ یہودی مشرقوں کے ساتھ مشرق مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اللہ سنو خبردار انہم ہم المفسدون بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں دیکھیے میں نے عرض کیا تھا قرآن پاک قیامت تک کی کتاب ہے میں اسی لیے شان نزول کے اور اس دور کے واقعات کو بہت کھول کر نہیں بیان کرتا ہوں کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ اس وقت کے لیے نازل ہوا تھا نہ قیامت تک کسی طرح ہے کیا آج بھی ایسے لوگ نہیں ہیں دنیا میں کہ جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصلاح ہے کہ پکا مسلمان نہ بنے تھوڑا کہتے ہم کوئی کٹر قسم کے مسلمان تھوڑے ہر طرح ہم ٹماٹر ہیں ہر سبزی میں گز پگھل جاتے ہیں ہر ایک جگہ چل جاتے ہیں اور اسی سے نظام کائنات میں بہتری آتی ہے یہ تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے عبداللہ ابن ابئی کہتا تھا قرآن پرانے نے کہا یہی فساد ہے اصلاح اس کا نام ہے کہ بات صاف صاف کہو اللہ کو مانتا ہے تو بول خدا کو مانتا ہوں غیر اللہ کو نہیں مانتا ہوں اس ایک مالک کے سامنے جو سر جھک گیا وہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا ہے اسی کا نام اصلاح ہے وَلَكِنْ یا يَشْعُرُونَ مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ طبقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں قرآن پاک نے دو مرتبہ کہا ولا لا شہرون اوپر کا تب وما ی یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے اور ظاہر ہے کہ لوگ اس وقت میں کون تھے جو ایمان لائے تھے صحابہ کرام میں اور آپ تو ایسے نوز ہیں ہم کہیں کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے ہم ایمان لائے ہمارا کیا صحابہ کرام اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر عمر و عثمان ایمان لائے ہیں کہ بس اللہ کو مانا مان لیا پھر کوئی سمجھوتا نہیں نؤمن كما کامام السفهاء یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ سفہا سفی کی جمع بے وقوف لوگ معلوم ہوا یہ طبقہ بھی قیامت تک رہے گا کہ جو پکے اور سچے اور کٹر قسم کے لوگوں کو بے وقوف کہے گا حالانکہ یہی تو عقل مند ہے کہ وہ گنگا گئے گنگا رام جمنا گئے جمنا داس نہ یا روہے ایک بات جو کہہ دیا سر کہہ دیا ایمان والے ہیں تو ایمان والے ہیں ماننا ہے تو ماننا ہے اسی کا نام تو ایمان ہے مگر یہ طبقہ اس کو بے وقوف کہتا ہے اللہ انہم صفحا سنو ایک فیصلہ ان کا ہے کہ یہ جو سخت قسم کے ایمان والے ہیں یہ بیوقوف ہیں اور ہم عقل مند ہیں اللہ فیصلہ سناتا ہے سنو ہم صفحا بے شک ان بے شک اللہ خبردار کتنی تاکیدیں ہم ہم دو مرتبہ آیا اصفا اس پر الاسلام لگا ہوا کتنی تاکیدیں ہو گئیں علماء سمجھیں گے ایک الا دو ہم ہم کتنی ہوگی چار اور اصفہ خبر کے اوپر الفلام لگا ہوا کتنی پانچ تاکیدوں سے اللہ نے کہا بس یہی بے لوگ بیوقوف ہیں یہ سخت تاکید کا مطلب آئندہ بھی ایسا ہوگا ایسا لوگ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اپنے آپ کو عقلمند دوسروں کو بے وقوف کہیں گے سنو یہی بیوقوف ہیں ولا يعلمون یہ تو جانتے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کل نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ان کا طریقہ کار کیا ہے کسی منافقت کرتے ہیں وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا لوگوں سے جو ایمان لائے قَالُوا آمَنَّا کہتے ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف اپنے شیاطین کے پاس اکیلے ہوتے ہیں کون تھے ان کے شیطان جو ان کو منافقت سکھاتے تھے وہ ان کے اپنے سردار بھی ہو سکتے ہیں اور بعد نے کہا کہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں چونکہ سارے فرقے کے پیچھے اس سوچ کے پیچھے اصل دماغ یہودی کا کام کر رہا تھا جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے ہیں لیکن ان کے سرداروں کو قرآن نے کیا کہا شیطان شیاطین سے ملتے ہیں یہ کام شیطانوں کے ہیں قالوا انما محام کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستحزیون بے شک ہم تو مذاق اڑا رہے تھے ہنسی کر رہے تھے ایسے دل لگی کر رہے تھے مسلمانوں سے ہم کہاں مسلمان ہیں اللہ اللہ ان کی مذاق اڑاتا ہے اللہ مذاق اڑاتا ہے مذاق اڑانا یہ تو بندوں کی صفت ہے اللہ کی صفت تو نہیں ہے پھر کیوں کہا اللہ کا مذاق اڑاتا ہے ایک بات یہاں سمجھ لیں ہر جگہ سمجھنی آسان ہو جائے گی یہ عربی کا ایک انداز ہے کیا جن الفاظ میں کسی کے جرم کو بیان کیا جاتا ہے انہی الفاظ میں اس کی سزا کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو مشاخلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشاخلہ جن الفاظ میں جرم کو بیان کیا جائے انہی الفاظ میں سزا کو بیان کیا جائے وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا دیتا ہے وہ امدم فی تو اور اللہ کھینچتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور سرکش ہو رہے ہیں اور سرکش ہو رہے ہیں یہی ان کی مذاق اڑانا ہے یا مہون بھٹک رہے امیہ یا مہو اس کے معنی دل کا اندھا ہونا باطنی نگاہوں سے محروم ہونا بصیرت سے محروم ہونا اور پھر راستے کی تلاش میں تامک ٹوئیاں مارنا ڈپٹی نذیر صاحب کا ترجمہ ہے بھٹک رہے ہیں تامک ٹوئیاں مارتے ہیں دیکھتے ہیں مگر راستہ مل نہیں رہا ہے وہ مدح تو یا اور اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے یہ اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں یہ ایک لفظ ہے اشترا کبھی اس کے معنی خریدنے آئیں گے اور کبھی اس کے معنی بیچنا آئیں گے اور بسا اوقات دونوں معنی بھی ہو جاتے ہیں یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے بیچا ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں گمراہی لے لی اور ہدایت کو بیچ ڈالا یا گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں سوال یہ ہوا کیا ان کو ہدایت ملی تھی کہ انہوں نے وہ بیچی اور گمراہی لے لی خریدنے اور بیچنے کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی چیز ہو کچھ لے اور دے ہو ان کے پاس کیا تھا جس سے انہوں نے لے دے کیا جواب یہ ہے ہدایت کے حالات بن گئے تھے ہدایت کے اسباب مہیا ہو گئے تھے قرآن نازل ہو رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے صحابہ کی زندہ و تابندہ زندگی ان کے سامنے موجود تھی مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور گمراہی کو لیا گویا ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خریدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين تو نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے وما كانوا مهتدين اور نہیں ہوئے وہ ہدایت پانے والے كمثل الذي استوقد نارا آگے منافقوں کی دو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کتنی دو مثالیں یہ دو مثالیں کیوں ہیں ایک ان منافقوں کی مثال ہے جو سرے سے ہدایت کے قریب لگے ہی نہیں بالکل اور اندر سے پورے کفر کو چھپائے بیٹھے ہیں بس ظاہری طور پر کبھی کبھی اظہار کر لیتے ہیں ایمان کا دوسرے وہ منافق تھے جو نفع کے لیے اور دنیاوی فوائد کے لیے مسلمان بننا بھی چاہتے تھے اور تھوڑا چلتے بھی تھے لیکن جب اسلام کی سخت پابندیوں کو دیکھتے تھے اور اسلامی احکام پر غور کرتے تھے تو پیچھے ہٹتے تھے دنیا کا نفع دیکھ کر کے اسلام کی طرف بڑھتے تھے لیکن اسلامی پابندیوں کو اور ذمہ داریوں کو اور ایمانی تقاضوں کو جب دیکھتے تھے تو پھر پیچھے یار بڑا مشکل ہے جب دیکھتے تھے یار غنیمت کا مال مل رہا ہے تو دل چاہتا تھا آگے بڑھیں ہم بھی مسلمان بنیں تاکہ غنیمت لیں اور جب دیکھتے تھے کہ نہیں اس کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے پھر بھاگتے تھے بھائی جان دینا ہمارے پاس میں نہیں ہے دو قسم کے لوگ تھے اس لیے دو مثال ہیں مسلح کا مسل لذیذ نارا ان کی مثال کا مسل لذیذ نارا اس شخص کی طرح ہے جب کا مسالہ دو لفظ آتے ہیں کاف اور مسل ان میں ایک زائد ہوتا ہے ایک کا ترجمہ ہوتا ہے عربی انداز یہی ہے کہ دونوں لائے جاتے ہیں مگر ایک زائد ہوتا ہے ورنہ ان کی مثال کی طرح ہو جائے گا ان کی حالت کا مثل اس آدمی کی حالت کی طرح ہے اللہ استوقد نارا جس نے جلایا آگ کو فلما فلم ما حولہ جب روشن کیا آگ نے ما حولہ اپنے ارد گرد کو یہ اضاح یوزی لازم بھی اور متعدی بھی یعنی آسان بات اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روشن کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کا آس پاس روشن ہو گیا ابا ما حولہ جب آگ نے آس پاس کو روشن کر دیا ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ ان کے نور کو وَتَرَكَهُمْ ہوں اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اللہ یبصرون ایسی اندھیریوں میں لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں حالات بنے ایمان لانے کے بالکل واضح ہو گیا چاروں طرف روشنی ہو گئی اور دل و دماغ یہ ماننے کے لیے مجبور ہوا کہ یہ سچا دین ہے لیکن پھر کہنے لگے نہیں مانیں گے قومی تعصب کی وجہ سے ضد کی وجہ سے اللہ ان کی روشنی کو گویا لے گیا ترکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیریوں میں لا سرونا وہ دیکھتے نہیں ہیں اب دیکھتے ہیں ایمان کو مگر سمجھ میں نہیں آتا سنتے ہیں ایمان کی باتوں کو مگر دل سے نہیں سنتے بولتے ہیں مگر حق بات بولنے کی توفیق نہیں ہوتی سمن بکمن عمیون سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندھے اندے ہیں یہ سم کیا ہے یہ بھی جمع ہے افم کی بکمن ابکم کی عمیون آنا کی سمن بہرے ہیں سنتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کان بہرے بلکہ قبولیت والا سننا نہیں سنتے ہیں سما قبول بکمن گونگے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان بند ہو گئی مطلب یہ ہے کہ حق بات بول نہیں سکتے عمیون اندھے ہیں آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں فہم لا یار وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے فہم لا یار تو وہ واپس نہیں لوٹیں گے او سی من السماء فیہ ظلمات ہاتھ و برق یا ان کی مثال کا سیب اس بارش کی مثال ہے من السماء سیب کے معنی تیز بارش دھار بارش اوپر سے اتری سما کے معنی آسمان بھی اور سما کے معنی صرف اوپر اوپر کی فضا بارش آسمان سے نہیں برستی بلکہ بادلوں سے برستی ہے یہ بات خود قرآن پاک کہہ چکا آگے اس لیے جب بھی سما کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد آسمان سے برسنا نہیں بلکہ بادلوں سے برسنا ہی مراد ہے اوپر یا ان کی مثال اس بارش کی ہے من نے سما جو آسمان سے اتری فی ہی ظلمات اس میں اندھیریاں ہیں وہ اور گرج ہے وہ برقن اور بجلی کی چمک ہے بارش آئی آسمان سے کافی عرصے سے بارش نہیں برسی تھی ہر آدمی خوش ہو گیا بارش آئی ہے بارش سے نفع لینا چاہتا ہے کیا نفع نہانا چاہتا ہے پانی پینا چاہتا ہے کھیت کو پانی دینا چاہتا ہے لیکن کیا بتائیں جو اس میں کڑک ہے اس سے ڈر لگتا ہے یار کڑک بڑی زبردست ہے اس سے ڈر لگتا ہے اگر نہ ہی برستی بارش جو اس میں چمک ہے بجلی کی اس سے ڈر لگتا ہے جو بارش کی وجہ سے اندھیریاں ہیں اس سے ڈر لگتا ہے حالانکہ نفع لینا چاہتا ہے مگر اندھیریوں سے اور گرج سے اور چمک سے ڈرتا ہے اور پھر ڈر کر کے اس سے بچنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جو کام بھی کارگر نہیں کیا کام کرتا ہے یجعلون جالون فی آزان ڈالتے ہیں اپنے انگلیوں کو فی آزان اپنے کانوں میں انگلیوں کو نہیں ڈالا جاتا انگلیوں کے پوروے کو ڈالا جاتا ہے لیکن مبالغے کے طور پر جی پوری انگلیاں دی کان میں کس لیے من سوائف گرج کے ڈر سے ایک تھا اوپر رات رات کا مانا وہ گرج جو اوپر فضا میں سنائی دیتی ہے دوسری ہے سائقہ اس کی جمع سوائق آیا یہ وہ بجلی جو نیچے زمین پر گرتی ہے ہم اس کو چڑک کہتے ہیں جو زمین پر پڑتی ہے یا ترٹ کہتے ہیں کشمیری جو زمین پر پڑتی ہے وہ سوائے سائقہ اس کی جمع سوائق اس بجلی سے بچنے کے لیے جو زمین پر پڑتی ہے جو حضر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے طریقہ وہ اختیار کیا جو کارگر نہیں ہے اگر بجلی گر رہی ہو زمین کے اوپر کوئی بزدل آدمی کان بند کر دے تو یہ تو ایسا ہے جیسا کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مجھے بلی نہیں دیکھ رہی ہے کان بند کرنے سے کہیں بجلی کی گرج سے انسان بچ سکتا ہے جو اوپر سے بارش نازل ہوئی یہ اللہ کا دین آیا لیکن اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک یہ اس کے مطالبے ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا جان کی قربانی دو مال کی قربانی دو اس سے ڈر ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں بارش کا نفع بھی لینا چاہتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر آگے وہ آگے آ رہا ہے ابا مشوفی جب جب بھی روشنی ہوتی ہے مشو چلتے ہیں وہ فی ہی اس میں ویزا عظلم اور جب اندھیری ہوتی ہے کام کھڑے ہو جاتے ہیں جب نفے کی امید ہوتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں یار ہم بھی مسلمان ہیں چلو ہمیں بھی غنیمت لاؤ لیکن جہاں ان چیزوں کا ڈر ہوتا ہے پیچھے بھاگتے ہیں نہیں جی ہم سے نہیں ہوگا یہ بڑا مشکل کام ہے ولہ محیط بالکافرین بال کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے کوئی بجلی کی گرج سے اور چمک سے اور چڑک سے بچ نہیں سکتا تو پروردگار بھی نافرمانوں کو گھیرنے والا ہے منافق اپنی منافقت کا اظہار کر کے کیا اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں گے یقاد البرق کو یق افسا ہوں قریب ہے کہ بجلی کی چمک یق افسا رہا ہوں لے ان کی آنکھوں کو علما اضاء لہم مشوفی جب جب بھی روشنی ہوتی ہے ازا میں عرض کر چکا لازم بھی اور متعدی بھی یہاں پر بھی آپ متعدی لازم دونوں ترجمہ لیکن یہاں زیادہ تر حضرات نے لازم کیا جب جب بھی روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے مشوفی ہی چلتے ہیں وہ اس میں وہ علیہ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان کے سامنے کام تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بولو شاہ اللہ فارم کانوں کو بچا رہے ہیں آنکھوں کو بچا رہے ہیں اگر پروردگار چاہے تو آنکھوں کو ہی لے جائے کانوں کو ہی لے جائے قوت سماعت کو ختم کر دے چھین لے ان سے اور قوت بصارت کو دیکھنے کی طاقت کو ان سے چھین لے وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرور لے جاتا وہ بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو وابسارہوں اور ان کی نگاہوں کو اگر اللہ چاہتا ہے ایسا کر دیتا ان اللہ علی کل شعین قدیر اللہ ہر چیز کو قادر ہے مگر ان کی نگاہوں کو بھی نہیں لیا کانوں کو بھی نہیں لیا سب کچھ ان کے پاس رہنے دیا مگر یہ اندر سے پختہ کافر اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں صرف کس لیے دنیاوی لالچ کے لیے اور دنیا کے نفع حاصل کرنے کے لیے یا جو نافرمانوں کے لیے دنیاوی احکام ہیں ان احکام سے بچنے کے لیے یہ وہ تیسرا طبقہ جو اندر سے کالا اور ظاہر کا گورا اندر سے کافر اور ظاہر میں مومن یہ اتنے خطرناک ہیں کہ قرآن کریم نے ان کا تذکرہ اتنا لمبا فرمایا کہ اوپر والے دونوں طبقوں کا اتنا لمبا تذکرہ نہیں فرمایا ان کی خطرناکی سے آگاہ کرنے کے لیے یہ طبقہ پیدا ہوتا رہے گا اور یہی شرارتیں کرتا رہے گا اللہ محفظ نامے ہوں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ آپ اپنی نیند بگا کر آئیں وضو کر کے آئیں سبحان اللہ الحمد مالا علی وسحبی حجمائن اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل الآخرة خيرا من الأولى اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب كتابك اللهم ارزقنا تلاوة كتابك اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے الفوظ القبیر میں ایک بہت عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کیا ثبوت ہے تو اس کو جواب دو کہ دن کے بارہ بجے سورج نکلا ہوا ہے اس کی کیا دلیل ہے تو یقیناً وہ کہے گا کہ دیکھو وہ سورج نظر آ رہا تو تم بھی کہو کہ دیکھو اس قرآن کی طرف اس کا لفظ لفظ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کی کا کلام ہوں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کیا انسان کے بس میں ہے یہ بات کہ یہ ترتیب لگائے کہ انسانوں کے تین طبقے ہیں پہلا طبقہ ماننے والا ماننے والوں کی چھ سکتے اور اس کے بعد ان کو کہے اولائک علی الازم من ربهم و اولائک هم المفلحون اور پھر دوسرا طبقہ جو نہ ماننے والا اور یہ وہ نہ ماننے والا کہ جو جانتا ہے سمجھتا ہے مگر پھر بھی قسم کھا کے نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے اور تیسرا وہ ضمیر فروش طبقہ وہ اندر کا باطن کا کالا اور ظاہر کا گورا طبقہ جو اندر کفر کو چھپا کر رکھتا ہے اور ظاہری طور پر کہتا ہے ہم مانتے ہیں اور پھر ان تینوں طبقوں کی تفصیل اور اس کے بعد پھر سارے انسانوں کو مخاطب کرے او انسانوں او ساری دنیا کے لوگوں یہ ترتیب یہ انداز انسانوں کے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے یہ صرف مالک الملک ہی کا کلام ہو سکتا ہے تینوں طبقوں کے تذکرے سے فارغ ہوئے تو ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا یا ایوہ الناس اے ساری دنیا کے لوگوں دنیا کا لفظ نہیں ہے انا الفلام اے سب لوگوں کالے گورے مشرق کے مغرب کے شمال کے جنوب کے کسی علاقہ کے کسی خطہ کے شہر کے دیہات کے پڑھے لکھے ان پڑھ ذہین اور کند زین اے سب کے سب لوگوں وہ بدو اپنے رب کی عبادت کرو کیا انداز ہے یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کرو جو اللہ کے نام سے واقف نہیں تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو ایشور کو سمجھتے ہیں اللہ کا نام تو ہم نے سنا نہیں ہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم یزدان کو مانتے ہیں احرمن کو مانتے ہیں ہم تو اللہ کو نہیں سمجھتے وہ کہہ سکتے تھے ہم گارڈ کو مانتے ہیں اللہ کا تو ہم نے سنا ہی نہیں کبھی خدا کو مانتے ہیں کارخا کم اپنے رب کی عبادت کرو ہمارے نہیں اپنے رب کی عبادت کرو یہ اپنے کے لفظ کے اندر کتنا پیار ہے ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہو اور اس نے ظلم بھی کیا ہو اور اس کو بہت غصہ ہو اور آپ اس کو صرف اتنا کہہ دیں اپنے بھائی کو مار رہا ہے شرم نہیں آتی اپنے بھائی کو تو ایک دم آسمان سے زمین پر آ جائے گا سارا اس کا پارا اتر جائے گا جب یہ کہا اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کی اس کو تم رب مانتے ہو جو تمہارا پالنے والا ہے تو لوگوں نے تو بہت رب مانے ہوئے تھے تو کہیں گے ٹھیک ہم تو کر رہے ہیں ان کی عبادت کا کس کو کہیں گے رب کون ہے پالنے والا اللہ خالہ تم جس نے تم کو پیدا کیا یہ وہ ہتھوڑا ہے جس نے سارے عقیدے کی دیواریں ہلا دی اب جتنے پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں کیا وہ دوسرے کے خالق بن سکتے ہیں تم نے جن جن کو خدا مانا وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ تمہارے خدا کہاں سے بنیں گے تمہارا مالک تو رب تو وہ ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے جو پیدا کیا ہوا نہیں ہے اور جن کو تم رب مانے بیٹھے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ وہ نہیں تھے پھر وجود میں آئے تو جب وہ نہیں تھے تب رب کون تھا الذي خلقكم جس نے تم کو پیدا کیا والذین من قبلكم اور جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے یہ دوسرا کوڑا کوئی کہے کہ ہاں رب ہم مانتے ہیں کافی سارے ہیں رب مکہ کے مشرقین کہہ سکتے تھے لات کو عزا کو حبل کو فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو مانتے ہیں آج دنیا میں شرک کرنے والے بھی نام لے سکتے تھے کہا یہ تم سے پہلے ہیں صرف اس وجہ سے تمہارے رب بن گئے کہ تم سے پہلے ہیں تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا وہ بھی نہیں تھے وہ تلاش کرو کہ جو پیدا کیا ہوا نہیں بلکہ جو خود ہے اور وہ پیدا کرنے والا ہے وہ صرف اللہ ہے اور اس کی عبادت کرنے سے کوئی اس کی شان بڑھ جائے گی تمہارا فائدہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو ساری عبادتوں کا نچوڑ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو روزے کے لیے لعلکم تتقون عبادت کرو اب عبادت میں ساری عبادتیں آ گئیں فائدہ کیا ملے گا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ جعل لكم الارض فراشا کون ہے رب الذی جعل لكم الارض فراشا جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے فرش اب جتنی چیزیں زمین کی جن کو خدا انسان رب بنائے بیٹھا تھا کوئی پتھروں کو کوئی پہاڑوں کو کوئی دریاؤں کو کوئی چشموں کو صحراؤں کو درختوں کو اور یہ سب کو پروردگار نے تمہارے لیے بنائے تھے تم اپنے نوکروں کے آگے جھک گئے وہ بنا اور جس نے بنایا تمہارے لیے آسمان کو بنا انچھت کوئی آسمان کو اور آسمانی مخلوق کو سورج کو چاند کو ستاروں کو رب بنائے ہوئے تھا کہا یہ تو اللہ نے تمہارے لیے چھت بنایا اور ان کو تمہارے لیے رونق کا ذریعہ بنایا ونزلم اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا بے شمار لوگ رب بنائے ہوئے تھے ستاروں کو کیوں اس کا ستارہ گردش میں ہے اس کا ستارہ اس وقت میں بالکل ٹھیک ہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے فلاں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے كا کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہم نے بسایا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم کوئی کہے نہیں روزی تو دھرتی مائی دیتی ہے تو دھرتی کو کیوں نہیں پوجیں گے کہا یہ بھی تو میں نے پیدا کیا فاخرج به من الثمرات پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالا پھلوں میں سے من الثمرات پھلوں میں سے بہت پھل نکالے من الثمرات پھلوں میں سے کچھ نکالے مل پھلوں میں سے کچھ تم کو نظر آتے ہیں اور کتنے وہ اور نکال رہا ہے اور کتنے ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں رزق اللہ تم تمہارے لیے روزی بنا کر جب سارے کام اسی نے کیے ترتیب دیکھیے تم کو پیدا کیا تمہارے پشنوں کو پیدا کیا اوپر دیکھو اوپر کے ساری کائنات اس نے پیدا کی نیچے دیکھو زمین ساری نیچے کی کائنات اس نے پیدا کی اور یہ سب تمہارے نوکر ہیں تمہاری خدمت میں لگائے اور تم ان کی پوجا کرنے لگے بلا تجعلوا اللہ اندادا اندازہ تو کا مطلب جب یہ معلوم ہو گیا کہ خالق وہ ہے رازق وہ ہے آسمان اور زمین کو بنانے والا وہ ہے لا تجعلوا ہی اندادا تو تم مت بناؤ اللہ کے لیے انداز شریک ند کے معنی جس کو پروردگار کے مقابلے میں پکارا جائے حاجت روا سمجھا جائے مشکل کشا سمجھا جائے لائق عبادت سمجھا جائے اسی کی جمع انداز تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو انداز نہ بناؤ وان تم تعلمون اور تم تو جانتے ہو یہ دوسرا دل کے اتر جانے والا انداز ایک آدمی کہیں آپ اور جاہل کہیں گے میں بتا رہا ہوں میری بات مان تو اس کو بات ماننے میں بہت زیادہ جد ہوگی مجھے جاہل کہہ رہا ہے اور جب آپ یہ کہیں آپ کو تو خود معلوم ہے یہ خدا کا گھر ہے اور آپ یہاں شور کر رہے ہو کہ آپ کو نہیں معلوم یہ خدا کا گھر ہے شرمائے مجھے معلوم تو ہے خدا گھر ہے اور میں شور میں جا رہا ہوں میں گندگی کر مجھے تو معلوم ہے وان تم تعلم اور تم تو جانتے ہو کہ اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پوچھتے ہو توحید کا مسئلہ صاف ہو گیا رسالت کا مسئلہ جن پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے تو کیا یہ کتاب اسی کی ہے اور جو یہ کہا جا رہا ہے یہ اسی کی طرف سے ہے اسی کا کلام ہے پرانے پاس انسانوں کو زبردستی نہیں منواتا بلکہ ان کے ذہن و دماغ کو اپیل کرتا ہے دل کو اپیل کرتا ہے سوچو غور کرو مان لو تھوڑی دیر کے لیے یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو کس کا ہے پھر کسی انسان کا ہے انسان نے بنایا اگر انسان نے بنایا تو تم بھی تو انسان ہو تم بھی بنا لو اس کے جیسا مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم شک میں ہو اس کی طرف سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر بِسُورَةٍ سورت عملی تو لاؤ تم اس کے جیسی ایک سورت یہ چیلنج پہلے کیا گیا بِكِتَابٍ کتاب امن اللَّهِ لاؤ اس کے جیسی ایک کتاب پھر اس کے بعد سورہ ہود میں کہا گیا لاؤ اس کے جیسی دس صورتیں اور یہاں کہا گیا ایک ہی صورت لے آؤ دس کہاں سے تم سے آئیں گی اور پھر سورہ تور میں کہا گیا فلیا تو مثلی اس کے جیسی کچھ ہی کلام بنا کر لے آؤ کچھ آیتیں بنا کر لے آؤ چند آیتیں بنا کر لے آؤ جب نہیں لاتے ہیں تو انصاف سے کام لو اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا بندوں کا ہوتا تو تم بھی بندے تھے تم بنا لیتے ویسا کلام مگر تم نہیں بنا سکے جب نہیں بنا سکے تو مانو اللہ کا کلام ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو مما اس چیز کی طرف سے نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فَأْتُوا بھی مِّن مِثْلِ تو لاؤ تم ایک صورت بنا کر مم ہی اس کے جیسی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ شہدا تم مندون اور بلاؤ تم پکارو تم شہدا تم اپنے گواہوں کو مندون اللہ کے سوا اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلاؤ یہاں گواہوں سے مراد کون ہیں جن کو تم حاجت روا اور مشکل خوشا سمجھتے ہو جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ پروردگار کے مقابلے میں خدا ہیں اور وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں لائق عبادت ہیں ان کو پکارو کہ ہماری مدد کرو مشکل وقت آن پڑا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے ایک صورت بناؤ تو تم بھی کچھ ہماری مدد کرو لیکن نہیں ڈال سکتے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ والجن فرمایا اگر انسان اور انسان نہیں انسانوں کے ساتھ جن بھی اکٹھے ہو جائیں ساری دنیا کے اور جتنے غیر اللہ ہیں سب دیوی دیوتا اور سب بابے اور سب ماتا سب اکٹھے ہو جائیں اور اس کے جیسا ایک کلام لانا چاہیں یا نبی مصری ہی وہ اس کے جیسا نہیں ڈال سکتے بلا لو تم اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو میں ان کو تم صادقین یقین اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں فہلند آلو بس اگر تم نہ کر سکے ولن لنتا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے یہ جملہ محترجہ ہے بیچ میں اگر تم نہ کر سکے اور ہم کہتے ہیں تم نہیں کر سکو گے کہاں کر سکو گے اور یہ کمال بات ہے لن تفعلو کا معنی ہے ہرگز آئندہ کبھی یہ کام نہیں ہوگا ساڑھے چودہ سو سال تو بیت گئے الحمدللہ آج تک کوئی دعوے دار ہی نہیں کھڑا ہوا جو کہے کہ ہاں جی میں اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکتا ہوں ابھی قریب میں آپ نے سنا ہوگا کوئی دس بارہ سال پہلے امریکہ نے اسرائیل کے یہودیوں کی مدد سے اللہ کے کلام کے مقابلے میں کچھ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن جن جن نے وہ دیکھا ہوگا نیٹ پر موجود ہے تو اس کا لفظ لفظ کہتا ہے کہ الیازم باللہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ریشم کا بہترین جامع بنا ہوا ہو اور اس کے آپ ٹوٹے ہوئے اور گندے چمڑے کا پھیمد لگانے کی کوشش کریں تو ایسا لگتا ہے گندے چمڑے کا پھیمد لگا رہے ہیں کون کہے گا اس کو وہ رب کا کلام ہے ولن تفعلوا اور تم تو ہر کسی نہیں کر سکو گے وقت کنہ اور اللہ وقوۃ تو اگر نہیں کر سکتے ہو اس کا مطلب تم نافرمان ہو تو ڈرو اس آگ سے اللہ تی وقود جس کا ایندھن انسان ہے اللہ تی وقود وقود جلنے والی چیز جس کے اندر جلنے والی چیز انسان ہوں گے ورجارہ اور پتھر ہوں گے آگ کسی اور چیز کی ہوتی ہے اور اس کے اندر دوسری چیز کو ڈالا جاتا ہے جلانے کے لیے نہیں جہنم کی آگ تیار ہی پتھروں سے ہوگی اور جہنم کی آگ تیار ہی انسانوں سے ہوگی پتھر کون ہیں یہ بھی کہا گیا کہ جن پتھروں کو پوجا کا ذریعہ بنایا گیا لیکن یہ بات کمزور ہے اس لحاظ سے کہ پتھر کے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا تو دوسری بات یہ کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح لکڑی سخت قسم کی ہو اس کی آگ بھی سخت ہوتی ہے جہنم کی آگ وہ لکڑیوں کی نہیں بلکہ وہ پتھر کے انگارے ہیں جو اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ سخت ہے وہ عزت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے جو اس قرآن کا انکار کریں اور اس کی سچائی کو نہ مانیں وہ بشیر الدین امن و اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کس بات کی ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی كلما رزقوا منها جب جب بھی روزی دی جائے گی ان کو کھلایا جائے گا رزق دیا جائے گا ان کو منہا ان باغوں سے ان پھلوں میں سے من ثمرات کسی پھل کا رزقن روزی کے طور پر کھانے کے لیے قالو حاض اللہ رزقنا من قبل تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے الذي رزقنا من قبل جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا بطور روزی یہ تو وہی لگ رہا ہے جو ابھی دیا گیا تھا یہ ابھی دیا گیا تھا یہ کیوں کہیں گے دو تفسیر جمہور کی تفسیر یہ ہے کہ ایک ایک پھل کے ستر ستر ذائقے ظاہری طور پر دیکھنے میں بالکل ایک جیسا ایک مرتبہ کھایا دوبارہ دیا گیا انہوں نے کہا ابھی تو کھایا کہا کھا کر تو دیکھو کھایا تو بالکل نیا آئے تھا پھر دوبارہ کہا تو ابھی کھایا پھر کھایا تو پھر نیا آئے تھا ایک پھل کے اندر ستر ستر بلکہ ستر ستر ہزار ذائقے دیکھنے میں وہ ایک جیسا لگا اور ذائقہ بدلتا جا رہا ہے اور یہ بھی تفسیر کی گئی کہ جنت کی جتنی نیامتیں ہیں دنیا میں ان کا تعارف انسانوں کی سوچ کے اعتبار سے کرایا گیا کرایا گیا اس میں باغ ہے یہ تعارف کرایا گیا اس میں انار ہے اس میں کھجور ہے اس میں انگور ہے لیکن ان نیامتوں کو یہ دنیا کی نیامتوں کو دیکھ کر کے ان کا تصور نہ کرو وہ جنت کے انگور ہیں وہ جنت کے انار ہیں وہ جنت کی کھجوریں ہیں اس کا مطلب جب جنت میں ملے گا تو لوگ کہیں گے کہ سبحان اللہ یہاں بھی انار ملا تو انار دنیا میں کھاتے تھے ہم کہا جائے گا کھا کر تو دیکھو یہ صرف شکل کے اعتبار سے لگتا ہے کہ دنیا میں جس انار کا ذکر تھا وہ انار ہے لیکن کھانے میں ویسا نہیں ہے کھانے میں اس سے ہزار گنا بہتر انگور دیا گیا وہ کہیں گے یہ تو دنیا میں بھی ہم کو دیا گیا تھا کہا دنیا میں صرف دکھانے کے لیے تھا اصل تو نعمت یہاں کی ہے دیکھنے میں ویسا لگتا ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہے اور کوئی بھی نعمت ملے تو انسان کو ڈر رہتا ہے کہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات نہ معلوم کب چھن جائے ہم وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فوقها بعض دفعہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے اس کے جواب میں کوئی بات کہی جاتی ہے اس وقت کے لوگ فوراً اس کو سمجھ جاتے ہیں لیکن اگر وہ بات ریکارڈ ہو جائے اور بعد میں سنائی جائے تو سننے والا کہتا ہے یہ بیچ میں کیا کہا جا رہا تھا پچھڑو یہ کیا کہا گیا تھا پیچھے ہٹو اس کا کیا مطلب تھا جب اوپر کہا گیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اگر اس کا مقابلہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو تو کرو اس کا مقابلہ ایک ہی صورت بنا کر لاؤ اس کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان آتے نہ کل کوثر بھی ایک صورت ہے چھوٹی سی صورت تین آیتوں کی صورت اتنی ہی بنا کر لے آؤ ولاسری کی جتنی صورت بنا کر لے آؤ کوئی صورت بنا کر لے آؤ ان سے بنایا نہیں گیا اور ظاہر ہے رب کے کلام کا کون مقابلہ کرے یہ تو ایسا ہے جس طرح اس کی زمین کی طرح کوئی زمین ہی بنا سکتا اس کے آسمان کی طرح کوئی آسمان نہیں بنا سکتا اس کے سورج اور چاند کی طرح کوئی کہے دوسرا سورج بناؤ دوسرا چاند بناؤ نہیں بنا سکتا ہے اسی طرح اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں بنا سکتا ہے تو کون بنا سکتا تھا اس کے جیسے مگر کھسیانی بلی کھمبا نوچے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہم سے تو بنایا نہیں گیا چلو ہم مان لیتے ہیں خدا کا کلام ہے مگر اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے بڑا آدمی تو چھوٹی باتوں کا ذکر نہیں کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیا ذکر کرتا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا جن کو تم اس کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو وہ سب کے سب مل کر کے ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے ہیں بولا بولتا وہ اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی کو مکھی کا تذکرہ بڑے آدمی کے کلام میں چھوٹی باتوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے کہیں مکڑی کا تذکرہ کہاں آیا مسر اللہ اولیاء کمسن لان کبور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے در کے سوا اور ان کے در پر جھکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ کام بنے گا وہ سارے غیر اللہ مل کر کے مکڑی کے برابر بھی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی مثال ہے وہی نو ہن البئی فران کبور مکڑی کا ذکر آ گیا دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیوں ہے پرانے کریم کے اندر اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سور بکرا مدنی ہے میں نے زیادہ الجھاؤ میں نہ ڈالتے ہوئے مکی اور مدنی کا بھی شروع میں کوئی لمبا تعارف نہیں کرایا بیچ بیچ میں آتا رہے ان انشاءاللہ اس سے پہلے تو تقریباً پون قرآن پاک نازل ہو چکا ہے مکہ میں وہاں یہ سارے ذکر ہو چکے ہیں اسی لیے انہوں نے ان چیزوں کو سامنے رکھا انہوں نے کہا مکڑی کا ذکر اس میں مکھی کا ذکر اس میں چونٹی کا تذکرہ یہ کیوں ہوا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ مثال جب دی جاتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے تو وہ مثال دینے والے کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے تو کتنی بڑی مثال دے وہ مثال اس کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس کے لیے مثال دی گئی اب بات سمجھانی ہے چھوٹی چیز کی تو مکھر مچھر کی مثال دیں گے پسو کی مثال دیں گے یا بڑا آدمی سوچے جی میں چھوٹی بات نہیں کہہ سکتا ہوں تو وہ بڑی باتیں میں کہوں گا نہیں مثال مثال جس چیز کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے اس لیے یہ کہنا کہ اس میں چھوٹی باتوں کا تذکرہ اس لیے اللہ کا کلام نہیں ہے صرف کھسیانی بلی کھمبا روچے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا ہے یہ غریبہ مسالہ کہ وہ پیش کرے کوئی مثال ما یہ ما کسی بھی چیز نکرا چیز کے بعد آتی ہے تو اس میں اور تاکید پیدا کرتی ہے کوئی بھی مثال ما بالکل تھوڑا سا ما کوئی بھی مثال پیش کرے اس سے اللہ نہیں شرماتا ہے اس کا بدل بہت مچھر کی مثال ہو فما فو کہا یا ف تو ماں اس چیز کی مثال ہو فو کہا جو مچھر سے بھی اوپر کی ہے مچھر سے اوپر دونوں اعتبار سے بڑا ہونے میں بھی اور چھوٹا ہونے میں بھی اللہ مچھر کی مثال پیش کرے جب بات مچھر کی سمجھانی ہو اس سے نہیں شرماتا ہے یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال پیش کرے پسو کی مثال پیش کرے وہ جو ناچتا ہے سرد علاقوں میں بستروں میں زیادہ ہوتا ہے اس کی مثال پیش کرے فوا فو کہا یا اس سے اوپر کی یعنی مچھر سے بڑی چیز مکھی کی مثال پیش کرے چنانچہ مثال پیش کی اس نے کہ جتنے دنیا کے غیر اللہ ہیں ان سب کا کھانا کھا جاتی ہیں مکھیاں وہ تو ان مکھیوں سے کھانے کو نہیں چھڑا سکتے ہیں وہ یس زبان و شی اللہ یس منه ہو اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر بھاگتی ہے یہ تو اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں الحق نتیجہ کیا نکلتا ہے تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے اور بالکل ٹھیک مثال ہے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی تھی مثلا غیر اللہ کے بے بس اور عاجز ہونے کے لیے اس سے بہتر کون سی مثال ہوگی کہ ان کے سامنے سے مکھی ان کے سامنے چڑھاوا چرکھا ہوا لے کر بھاگ رہی ہے اور وہ مکھی سے چڑھاوے کو چھڑا نہیں سکتے اب آپ یعنی کتے کی مثال پیش کر دیتے بلی کی کر دیتے کیونکہ بلی تو بڑی چلاک ہے کتا بڑا چلاک کرتے کیا غیر اللہ بےچارے مکھی کی مثال پیش کی اتنی کمزور چیز ہے کہ مکھی سے نہیں چھڑا سکتا ہے یضل دل بھی وہ کا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو ڈٹ گئے کہ ہم مانے گئے نہیں بے افولو نمازا رات اللہ کو لہٰذا وہ کہتے ہیں ماضا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا لہذا اس سے بطور مثال پیش کر کے کیوں اللہ اس کو پیش کر رہا ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آتا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یو به بھی کثیرہ به کثیرا ایک ہی کلام ہے ایک ہی اللہ کا قرآن ہے اسی سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو ہدایت کرتا ہے کتنے ہیں کہ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں مگر گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار کمال بات ہے اللہ کا کلام کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو ایک جگہ خنزیر کا ذکر ہے ہمارے یہاں محاورے میں مشہور ہے نا ایسے وہ بات پھیل گئی کہ نوز بلّہ اس کا نام لینے سے چالیس دن تک کہتے ہیں زبان گندی رہتی ہے گندی رہتی ہے تو نماز کیسے پڑھے گا گندی رہتی ہے تو تلاوت کیسا کرے گا اچھا اگر اس کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی تو قرآن پاک میں تو خود موجود ہے لحم الخنزیر اب تلاوت کیسے کرے گا ایسی باتیں لوگوں نے پھیلا دی ان باتوں کو دیکھ کر کے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا کلام اس میں تو پک کا تذکرہ ہے وہ بھائی جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اسی کا تذکرہ ہوگا یو الا الفاسقین کلام ایک ہی ہے مثال ایک ہی ہے کسی کو ہدایت ملتی ہے کسی کوئی گمراہ ہوتا ہے سوال ہے کون گمراہ ہوتا ہے کہ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق لوگ ہیں اور فاسق کون لوگ ہیں یہ آج کے محاورہ نہیں ہے آج فاسق کس کو کہتے ہیں ہمارے محاورے میں جو کافر تو نہ ہوا ہو لیکن اسلام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہو کھلم کھلا سنت ہی چھوڑتا ہے فاسق ہے انکار نہیں کرتا مگر چھوڑتا ہے کافر نہیں ہوا مگر فاسق ہے لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت میں فاسق کس کو کہہ رہے تھے اس وقت میں فاسق کا مطلب گھٹیا اخلاق والا کمزور کردار والا کمزور سوچ والا اور شرارتی مزاج والا ہر چیز میں الٹی بات تلاش کرنے والا الا الفاسقین کون ہے فاسق خود قرآن کہتا ہے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں من بعد ميثاقه اس کو پکا کرنے کے بعد کون سا وعدہ وہ وعدہ بھی جو عالم ارواح میں پروردگار نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پہلے اور پھر ان کی پشت سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے وہ وعدہ کیا دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھول گئے اس وعدے کی تفصیل انشاءاللہ شاء نویں پارے میں آئے گی اجمال تھوڑا عرض کر دو کوئی کہہ سکتا ہے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کہاں وعدہ کیا بالکل نہیں یاد ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد کہ ماں کے پیٹ میں جب تھے تو ہم وہاں کیا کھاتے تھے اور وہاں گشت وغیرہ کیسے کرتے تھے دوڑ کیا لگاتے تھے ہمیں کیا معلوم معلوم ہے اڑوا میں ہم نے کیا وعدے کیے ہیں نہیں ہر انسان کے دل کے اندر یہ وعدہ چھپا ہوا ہے اگر نہیں چھپا ہوا تو بے ساختہ اس کی زبان سے رب کون کہلواتا ہے جب انسان پھنستا ہے تو کیا کہتا ہے جی کرنے والا اوپر والا ہے اور مکہ کے مشرق بھی کہتے تھے کہ آپ چھوٹے موٹے خداؤں سے کام بننے والا نہیں اب بڑے خدا کو پکارو یہ ان کے دل کے اندر تصور آیا کہاں سے یہ اس وعدے کا نتیجہ ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں یعنی اللہ کا نام لے کر آپ اس میں وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ توڑ دیتے ہیں یہ جو وعدہ خلاف لوگ ہیں یہی پرانے پاک کے الٹے معنی نکالتے ہیں وَيَخْدَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا ان یوصلا کہ اس کو ملایا جائے اس کو توڑتے ہیں کس چیز کو توڑتے ہیں عقائد کو توحید کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے رسالت کو انبیاء کے ساتھ ملایا جائے اے اعمال کو صرف آخرت کے ساتھ ملایا جائے اللہ کی محبت کے ساتھ ملایا جائے اور رشتہ داری کو بھی آپس میں جوڑا جائے سلائے رحمی وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے ان چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں زمین کا نظام بگاڑتے ہیں اور زمین کا نظام کیسے بگڑتا ہے اللہ کے احکام کا توڑنا یہی زمین کے نظام کا بگاڑنا ہے بلائی هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ نقصان والے ہیں کئی فتح بلّاہ وکن تم انکار کرتے ہیں ہیلتھ کی بات ہے کفر کرتے ہیں جبکہ کفر کے کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی متقاضی نہیں ہے کوئی تقاضا کرنے والی چیز ہو کوئی کہ جی میں نے کفر کیا مگر کرتا کیا حالات ہی ویسے تھے ہر چیز کہہ رہی تھی کفر کر کفر کر بالکل نہیں کفر کی دعوت دینے والی کائنات میں کون سی چیز ہے وہ تو زبردستی انسان دعوت دیتا ہے ورنہ ہر چیز ایمان کا ضرورت دے رہی ہے کیا چیز ایمان کا دعوت ایمان کی دعوت دیتی ہے انسان نہیں تھا کسی نے اس کو وجود بخشا وہ دنیا میں آیا کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اس پیدا کرنے والے کو اس کو ماننا چاہیے کئی فر تک فرو نب اللہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا وکن تم مموا تھا حالانکہ تم مردہ تھے واہ تو اس نے تم کو زندہ کیا تمہارا مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنا یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کا تقاضا ہے کہ اس مالک کو مانو جس نے تم کو زندگی بخشی کفر کا تقاضا کرنے والی کون سی چیز ہے کائنات کی جس چیز میں بھی غور کرو گے وہ ایمان کی دعوت دیتی ہے کفر کی دعوت نہیں دے رہی ہے سم یمیتکم پہلے نہیں تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا سم یمیتکم پھر وہ تم کو مارے گا یحییکم پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا تم مہینے ترجعون پھر اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا کیا کرو گے کفر کر کے کہاں جاؤ گے کفر کر کے پہلے نہیں تھے زندگی ہم نے بخشی ایک وقت آئے گا پھر مر جاؤ گے ہٹا دیا جاؤ گے دنیا سے پھر ہم ہی تم کو دوبارہ زندہ کریں گے پھر اس کی عدالت میں پیش ہوں گے تنہا اسی کے ساتھ سامنے پیش ہوں گے پھر کیا کرو گے کیا جواب دو گے وہاں قرآن پیاگ کا ایک یہ دوسرا انداز ہے کہ وہ چیزیں جو انسان نہیں مانتا ماننے والی چیزوں کے بیج میں رکھ کر کے ان کو جب انسان کی حلق کے اندر اتار دیا جاتا ہے جس طرح کڑوی دوائی کے پھول میں رکھ کر کے کھلا دی جاتی ہے نا مکہ کے مشرق مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے پرانے پاک نے کہا پہلے نہیں تھے پھر زندہ ہوئے اس کو مانتے ہو کہا مانتے ہیں زندہ تھے اللہ نے جب چاہا مار دیا کوئی آدمی کہ میں نہیں مروں گا اس کے جانے سے کیا ہوتا ہے اس کو مانتے ہو کہاں اس کو بھی مانتے ہیں کہا جب یہ دو کام اللہ کرتا ہے تو پھر تیسرا بھی مانو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا تم میرے ہی سرجھا جاؤ پھر اسی کے سامنے تم اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا یعنی اسی کے سامنے پیش کیا جائے گا میں نے عرض کیا ابھی سورت کے شروع میں مضمون کی ایک جھلک آخر اس کا نچوڑ میں کہتا ہوں رکوع کے شروع میں جو مضمون شروع کیا جاتا ہے جس کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے آخر اس کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے یا بدو سے جو بات چلی تھی کہ یہ ساری کائنات جس کو تم پوج رہے ہو اور کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا رہے ہو یہ تو سب تمہاری خدمت میں لگی ہوئی چیزیں ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں تو کیا تم اپنے خادموں کے آگے جھک گئے تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن تمہیں تو اپنے آپ کو ذلیل کر دیا تمہارا مالک وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جميعا جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ تو سب تمہارے لیے اس نے پیدا کیا تھا تمہاری خدمت میں لگایا تھا سب کی سب چیزیں اس پر ایک اعتراض ہوگا کہ جب ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئیں تو پھر کچھ چیزوں کو کہا کہ کھاؤ اور کچھ کو ان کو نہیں کھا سکتے منع کیوں کیا سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں لیکن ساری چیزوں کا کھانا انسان کے لیے مفید نہیں ہے جس چیز کا کھانا مفید ہے اس کو کھانے کی اجازت دی اور جس کا کھانا مفید نہیں ہے اس کو کھانے سے منع کیا انشاءاللہ تفصیل تو سورہ مائدہ میں نہیں ابھی اس سورہ بقرہ میں بھی دوسرے پارے میں آئے گی تلخیص عرض کرتا ہوں جتنی چیزیں کھانے سے منع کی گئیں اس کے پیچھے دو کے سوا کوئی تیسری بات نہیں یا تو وہ انسان کے جسم کو نقصان دیتی ہیں اس لیے ان کا کھانا منع کیا گیا پتھر مت کھاؤ نہیں ہوں گے مر جاؤ گے مٹی نہ کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے یہ چیزیں بھی کھانا حرام بالکل ناجائز ہیں جو انسان کی صحت کو نقصان دیتی ہیں زہریلی چیزیں نہ کھاؤ مر جاؤ گے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کی روحانیت کو نقصان دیتی ہیں جو چیز انسان کھاتا ہے اس کا خون بنتا ہے اس کا مزاج بنتا ہے اگر وہ کھاؤ گے تو پھر تمہارا مزاج بھی ویسا ہو جائے گا اور تمہارے لائق وہ مزاج نہیں ہے وہ اللہ خالم وہ ہے تمہارا مالک اللہ خالا خا جس نے پیدا کیا لحم تمہارے لیے محفل اور جمیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تم مس دوائی لط پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اس طوائے اس کے کئی معنی ہیں ایک معنی برابر ہونا لا اصحاب اصحاب الجنہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے استوا کے کی ایک معنی اچھی طرح بیٹھ جانا فیض طویتا انت جب آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بیٹھ جائیں الفل کشتی کے اوپر فقل الحمد للہ تو پھر کہنا الحمد للہ جسے کہا گیا یاد رکھتے نو علیہ السلام سے وہاں پر استوا کے معنی اچھی طرح بیٹھ جانا اور جب استوا کے بعد الہ آئے تو مطلب توجہ کرنا ارادہ فرمانا زمین پیدا کی زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی تم السماء پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف فسوا ہن سب ارادہ فرمایا آسمان کے بنانے کا تو بنا دیا ان کو سبع سماوات سات آسمان ان کو بنایا گرامر کے اعتبار سے یہ ذرا مقام مشکل ہے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو آسمان اکیلا تھا تو پھر اس کو سات آسمان بنایا یوں فرمانا تھا لیکن کہا ہن ان کو یہ جمع ہے ان کو سات آسمان کیوں فرمایا کا سما کے اوپر جو الفام ہے یہ اس میں جنس کا گویا یہاں پر بھی آسمان سے سارے آسمان مراد ہیں پھر اس نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی تو بنا دیا ان آسمانوں کو سب آسما سات آسمان وہ ہوا بھی کل نشین عالین اور ہر چیز کو جاننے والا ہے جو پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ جانے گا نہیں آسمان پہلے بنایا اس نے کہ یہ زمین پہلے بنائی اس آیت میں بس کیا معلوم ہوا پہلے زمین بنی تو مستوا علاقہ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو کیا بنایا آسمان بنایا لیکن ایک دوسرا مقام کا آن تم اشد فل فن السماء سما بنا رفا سن کہا اور آگے وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك اس نے پہلے آسمان کو بنایا اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا لیکن دونوں اس سے معلوم ہوا پہلے آسمان اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین نہیں دوسرے مقام پر اس کی تفصیل موجود ہے اس مقام کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں ترتیب دوسری ہے اور جو کہا کہ اس کے بعد زمین بنائی وہاں پر ترتیب بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ وہاں مقصود ہے کہ یہ بھی بنایا وہ تفصیل کہاں ہے سورہ حامین السجدہ چوبیسویں پارے میں اس کی آیت نمبر دیکھیے آیت نمبر نو خلق الارض فی یومین پیدا کیا زمین کو فی یومینی دو دنوں سب سے پہلے زمین دو دنوں میں سج لَهُ أَنْدَادًا آگے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ اور زمین کے اوپر کی تمام چیزیں اس کی برکتیں انسان کی خوراکیں یہ سارا کچھ پیدا کیا اور اب یہ دونوں ملا کر ہو گئے چار دن دو دن میں زمین بنائی اور دو دن میں زمین کی تمام چیزیں بنائی دونوں ملا کر کتنے بنے چار دن تم بت سوائی مارا یا دفان پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور وہ ایک دھواں تھا اور دونوں سے کہا کہ آ جاؤ فرما برداری کرتے ہوئے یا انکار کرتے ہوئے تو پھر بنا دیا آسمان کو ساتھ آسمان فی یومینی دو دن میں تو آسمان کتنے دن میں بنے دو دن میں زمین اور زمین کی چیزیں اور دو دن میں آسمان ترتیب دو دن میں زمین دو دن میں زمین کی چیزیں اور دو دن میں آسمان کتنے دن ہو گئے چھ دنوں فیصدی ایام اور ہفتے کے دن جو بنائے ان میں ایک دن خالی رہا یوم سب تو گویا کام شروع کہاں سے ہوا اتوار اور پیر زمین بنی منگل اور بدھ زمین کی تمام چیزیں بنی جمعرات اور جمعہ آسمان اور آسمان کی تمام چیزیں بنی ہفتہ خالی رہا بندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کام تدریج کے ساتھ ہونا چاہیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بات سے بات نکلتی ہے اس رکوع میں بتایا گیا کہ ساری نعمتیں تم کو پرور نے عطا کی اور تم اس کو چھوڑ کر کے اور جھک گئے اور جن کے آگے جھکے وہ تو تمہارے لیے نوکر بنا کر پیدا کیے تمہاری خدمت میں لگائے اتنا بڑا احسان کیا اور تم اس کو چھوڑ کر ان کے آگے جھک گئے اگلے رکوع کے اندر بتایا کہ تمہیں اس سے بھی ایک بڑی نعمت عطا کی تھی یہ جو چیزیں تم کو نظر آئیں یہ تو تمہارے لیے پیدا ہی کی تھی کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتی ہیں وہ بھی تمہارے سامنے سرنگوں کی ہوئی اور تم کو ان سے بھی بلند پیدا کیا گیا تھا واقعہ بیان کیا انسان کے پیدا ہونے کا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا اور پروردگار کے خلیفہ بنائے جانے کا اور ساری کائنات کے سردار بننے کا ساری کائنات اب معلوم ہوگا کیسے سردار نچوڑ سارے کا یہ نکلے گا کہ تجھے تو خلیفت اللہ بنا کر پیدا کیا گیا تھا ساری مخلوق کو تیرے تابع کیا گیا تھا یہاں تک کہ فرشتے جو سب سے مقرب ہیں پروردگار کے ان کو بھی تمہارے سامنے جھکایا گیا تھا مگر تم اس مالک کو چھوڑ کر کے اپنی خادم مخلوق کے آگے جھک گئے اور فرشتوں کو بھی دیوی اور دیوتے بنانے لگ گئے آدم علیہ السلام کی پیدائش انسان کی پیدائش کا تذکرہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور خلیفہ اور یاد کرو اس وقت کو تمام مفسرین نے تقریباً یہی کہا کہ عید کے معنی ہے جب اور جب یہ لفظ آتا ہے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو بھی یاد کرو اس واقعے کو بھی یاد کرو کیا عجیب واقعہ ہے مگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ اذکر کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ احساس دلایا جاتا عجیب موقع تھا وہ کیا عجیب منظر تھا وہ کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا اور فرشتوں کو ان کے سامنے چھکایا گیا اب دیکھیے کوئی کہہ سکتا ہے یہ غیر خدا کا کلام ہے کیا ترتیب سب سے پہلے انسانوں کے طبقے اور پھر ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کی دعوت دی گئی اور پھر ساری دنیا میں پھیلی ہوئی نعمتیں بیان فرمائی اور اب وہ خاص نعمت جس کے ذریعے سے اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اس نعمت کا تذکرہ یاد کرو جب تیرے رب نے کہا للملائکتی فرشتوں سے انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ خلیفہ کا معنی ہمارے ذہنوں میں ہے جانشین اور جانشین کس کو کہتے ہیں کہ جب اصل نہ ہو تو نائب اس کا کام کرتا ہے جب اصل دنیا سے چلا جائے تو تب نائب کام کرتا ہے یہ معنی خلیفہ کے یہاں مناسب نہیں خلیفہ کے کیا معنی اس کی مرضی کو دنیا میں نافذ کرنے والا اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے والا دنیا میں چلانے والا اور یہی وہ لفظ ہے جس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ دنیا میں فتنہ ہوگا فساد ہوگا لڑائیاں ہوں گی انسان جھگڑے کریں گے اور کچھ انسان ظلم کریں گے اور کچھ انسان باغی قسم کے اپنے قوانین بنائیں گے اس کے مطابق دنیا کا نظام چلائیں گے مگر ایک طبقہ ہوگا جو صرف اپنے مالک کو یاد کرے گا اور اس کے بتائے ہوئے ارشادات اور اس کے قانون کے مطابق نظام عالم کو چلانے کی کوشش کرے گا یہ سارے لفظ معنی اس لفظ کے اندر چھپے ہوئے ہیں کیوں اس لیے کہ خلیفہ احکام کا نافذ کرنے والا اس کی مرضی کو چلانے والا جب یہ چیزیں پیش نہیں آئیں گی تو خلیفہ کا کام بھی ظاہر نہیں ہوگا خلیفہ کا کام بھی کہیں دکھائی نہیں دے گا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها فرشتوں نے کہا اتجعل فيها کیا آپ پیدا کرتے ہیں اس میں پیدا کریں گے اس میں زمین میں اس کو یفسد فيها جو زمین میں فساد کرے گا وہ یسفی اور جو زمین میں خون بہائے گا يسفك بہائے گا وہ الدماء خون خوریزی کرے گا زمین میں اس کو پیدا کرتے ہیں سوال یہ ہوا کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور زمین میں خوریزی کرے گا غور سے سنیے گا پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ فرشتوں سے یہ مشورہ نہیں کیا جا رہا ہے اگر یہ مشورہ ہوتا تو فرشتے جب کہتے کہ ہوگا تو پروردگار کہتا ٹھیک ہے پھر تمہارے مشورے کو مان لیتا ہوں نہیں پیدا کروں گا نہ یہ صرف ایک بات کا اظہار کرنا مقصود ہے اور ان کی طرف سے تبصرے کا ظاہر کرنا مقصد ہے ورنہ لا مشیر آلہ ولا وزیر آلہ اس کا کوئی ایڈوائزر ہے ہی نہیں اس کا کوئی مشیر ہے ہی نہیں اس کو مشورے کی ضرورت ہی نہیں وہ کیوں مشورہ کرے کسی سے فرشتوں کو کیسے پتا چلا پھر کہا گیا کہ انسان سے پہلے ہزاروں سال اس دنیا میں جنات رہتے تھے اور وہ دنیا میں یہی مار دھاڑ قتل و غارت کرتے تھے فرشتے سمجھے کہ یہ بھی اسی طرح کی مخلوق ہے اس لیے ڈر ہے کہ یہ زمین میں جا کر فساد کریں گے یہ بھی کہا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا تو متضاد چیزوں سے آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے چاروں چیزیں آپس میں متضاد وہ یہ سمجھے کہ متضاد چیزیں آپس میں جھگڑیں گی یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ کائنات کا سارا نظام تو لکھا ہوا ہے تو فرشتوں کی نظر کہیں ریکارڈ عالم پر پڑ گئی تو وہاں سے یہ سمجھ گئے کہ یہ جھگڑے کریں گے انہوں نے عرض کیا بار الہا یہ تو فتنہ کرے گا زمین میں جا کر جھگڑے کرے گا اس کو پیدا کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں دل کو لگنے والی وہ بات ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ خلیفہ پیدا کروں گا تو اس کے اندر خود ہی چھپا ہوا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا یہ حالات بگڑیں گے اور وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرے گا اگر قتل ہی نہ ہو تو پھر یہ حکم کیسے نافذ ہوگا کہ قاتل کو قتل کرو چوریاں ہی نہ ہوں تو ہاتھ کیسے کٹیں گے بدکاریاں ہی نہ ہوں تو رجم کیسے ہوں گے یہ حالات پیش آئیں گے وہ اسی سے خلیفہ سے سمجھے تھے پروردگار نے جواب دیا کہ ہاں جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے ہو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وہاں وقت ہو گیا دماغ کے اوپر بات ختم ہوئی ایک دوسری بات کہی کیا اے پروردگار اگر اس مخلوق سے تم اپنی تسبیح کرانا چاہتا ہے اور اپنی حمد کرانا چاہتا ہے تو ہم عاجز بندے عرض کرتے ہیں کہ کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم تیری حمد کرنے میں کیا کچھ ناکام ہو گئے اس لیے تو اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ بات لمبی ہو جائے گی آگے کہیں عرض کر دوں گا کہ تسبیح اور حمد یہ دونوں جڑی ہوئی باتیں کیوں آتی ہیں خلاصہ کرتا ہوں تسبیح کے من پاکی بیان کرنا یہ ہم بیان کرتے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے لیکن کوئی آدمی ہر چیز سے پاک ہو مگر ہو بھی کسی لائق نہ تو یہ خود ایک عیب ہے اس لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر تعریف کے لائق بھی تو ہی ہے وَنُقَدِّسُ لَكْ اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں اور تجھے ہر قسم کے عیب سے پاک گردانتے ہیں سب بھی ہو شرک سے تجھے پاک کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں وَنُقَدِّسُ ہر عیب سے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اس کا عکس بھی کیا گیا ترجمہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ ضرورت نہیں اس کی پیدا کرنے کی بلکہ اس آجزی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کہیں ہم سے ہی ہوئی کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی جواب اور انی عالم مالا تالم فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں کیا میں وہ مخلوق پیدا کر رہا ہوں کہ جو اس شان کی تسبیح کرے گی اور حمد کرے گی جو تم بھی نہیں کر سکتے کیوں تم تسبیح کرتے ہو مگر تمہارے لیے تسبیح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں حمد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں اس مخلوق کو پیدا کروں گا جن کے لیے رکاوٹیں بہت ہیں کسی کو دکان پیچھے سے بلا رہی ہے کسی کو دفتر پیچھے سے بلا رہا ہے اور کوئی بیچارے پانچ سو کلو میٹر بےچارے دور آئے ہیں مگر نیند ستا رہی ہے پریشان ہی کیا کریں اس کا ایسی مخلوق پیدا کروں گا کہ رکاوٹیں بہت ہوں گی فجو رہا و تکواہا اس میں گناہ کرنے کی بھی طاقت ہوگی نیکی کرنے کی بھی طاقت ہوگی مگر گناہ نہیں کرے گا نیکی کرے گا یہ کمال ہے اور جس میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو اور وہ نیکی کرے یہ کون سا کمال ہے ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں جواب قال انی اعلم فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں بالا تعلمون جو تم نہیں جانتے چنانچہ ابھی اس کا اظہار ہو جائے گا وعلم الاسماء كلها اور سکھائے آدم علیہ السلام کو نام كلها سارے کے سارے یہ نام کس کے تھے کہنے والوں نے کہا فرشتوں کے نام تھے کسی نے کہا نبیوں کے نام سے کسی نے اور بھی باتیں کہیں مگر جمہور کی تفسیر یہی ہے کہ نہیں اسما سے مراد ہے تمام چیزوں کی خاصیات آدم علیہ السلام کو بتا دیں یہ درخت ہے اس کی کیا خاصیت ہے اس بوٹی کی کیا خاصیت ہے پتھر کی کیا خاصیت ہے لوہے کی کیا خاصیت ہے اس سے کیا کیا بن سکتا ہے اور کہا گیا اور یہ آج کی بات نہیں آپ کہیں گے کہ شاید نئے حالات کو دیکھ کر ہم نے متاثر ہو کر یہ تفسیر کی نا صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اب قیامت تک جتنی ایجادات ہوں گی وہ انہی چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں انہی میں تھوڑی ترتیب دینے سے پیدا ہوں گی نئی چیز وجود میں آ جائے گی اور یہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ جو آدم علیہ السلام کو پہلے دن ہر چیز کی خاصیت بتائی گئی تھی انسان غور کرتا جائے گا اس کو نئی خاصیت اچھا اس کا یہ بھی فائدہ ہے دو چیزوں کو جوڑا دم دھماکہ ہوتا ارے اس کا تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ یوں ملاتے ہیں دھماکہ ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑا اس میں یہ خاصیت اس میں یہ خاصیت اس میں ایک نئی چیز نکل گئی اسی سے قیامت تک نئی نئی چیزیں انسان وجود میں لاتا رہے گا اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے وہ اللہ نے پہلے دن اس کے اندر خاصیت رکھی ہے آپ کہیں گے یہاں تو نام کہا ہے نہیں عربی میں جب نام بولتے ہیں تو اس سے مراد اس کی خاصیت ہوتا ہے آگے آئے گا کہ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کچھ اور بھی ہیں کل سموہم ان سے کہیے ذرا نام تو بتاؤ تو نام تو معلوم تھے کوئی جی نام بتا رکھے نا عزا ابل نائلا یہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے تو یہ ہیں تو نہیں نہیں ان کے صاف بتاؤ ہیں ہم خل کو من غیر شعین اب قبل الخالقون انہوں نے کیا پیدا کیا کیا ماں من شہین کوئی چیز ایسی بتاؤ کہ جو انہوں نے پیدا کی ہو وہ نعمت وما لكم من نعمت فمن اللہ جتنی چیزیں تم کو ملی اللہ سے ملی انہوں نے کیا پیدا کیا راز ان کی خاصیات بتانا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے یعنی چیزوں کی خاصیات بتا دی سارا ساری کی ساری چیزیں تم مارا ذہم الملائی کا پھر وہ پیش فرمائی فرشتوں کے سامنے فقال امبی ہونی بھی اسما ان کن تم تو فرمایا بتاؤ مجھ کو بھی اسمائی ہاؤلا ان سب کے نام ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا کہ ہاؤلا یہ عقل مند کے لیے آتا ہے اس کا مطلب یہ چیزیں نہیں بلکہ فرشتوں کے اور انبیاء کے نام ہیں کمزور بات ہے عربی گرامر کا ماہر آدمی سمجھ سکتا ہے خود قرآن پاک میں اٹھارہویں پارے میں موجود ہے جب عاقل اور غیر عاقل دونوں جڑتے ہیں تو اس کے لیے دونوں طرح کے الفاظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے وہ من میں ہومین شون من ہوم میں عالت الا کچھ چیزیں وہ ہیں جو چلتی ہیں چار پاؤں پر اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو چلتی ہیں اعلیٰ پتنی ہی اپنے پیٹ پر وہاں مذکر کا سیگا استعمال کیا گیا حالانکہ پیٹ سے چلنے والی چیزیں عاقل نہیں بلکہ غیر عاقل ہیں اس لیے وہی ترجمہ مناسب ہے کہ چیزوں کی خاصیات انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات لا علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں الا ما علمتنا مگر وہ جو نے ہم کو سکھایا ہمیں ان چیزوں کی خاصیات معلوم ان نق العلیم الحکیم بے شک تو جاننے والا ہے الحکیم تو حکمت والا ہے تو جانتا ہے جس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے واقعتاً تو ہی جانتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا بہتری ہے الحکیم اور جو تو کام کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا فرمایا ابھی کہاں بھی اور سنو پالم امبی ہم بے اسما فرمایا اے آدم علیہ السلام بتا دیجئے ان کو بھی اسمائہم ان چیزوں کے نام ان کی خاصیات بتائیے فلما انباہم ہم بھی تو جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے ان کو ان کے نام یعنی ان چیزوں کی خاصیات بتا دی ساری چیزوں کی قال علم اقل لکم منی اعلم فرمایا پروردگار نے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم بے شک میں ہی خوب جانتا ہوں غیب السماوات آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو والارض اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا یہ میں ہی جانتا ہوں اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا فائدہ ہے اور جو کام یہ مخلوق کرے گی وہ تمہارے بس میں نہیں ہے وہ کام تم نہیں کر سکتے ہو وہ یہ مخلوق ہی کر سکتی ہے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ فرشتے چیزوں کے نام نہیں بتا سکے آدم علیہ السلام نے بتا دیے لیکن اس میں فرشتوں کی غلطی کیا ہے فرشتوں کو تو پہلے پڑھایا ہی نہیں تھا اب ایک بندہ باہر سے آیا آپ نے پڑھا اور باہر سے آنے والوں کو میں پوچھوں بھی بتاؤ سورے فاتحہ کا کیا ترجمہ ہو گیا جناب مجھے تو ابھی پڑھایا نہیں ہے تو فرشتوں کو جب پڑھایا ہی نہیں تھا تو انہوں نے نہیں بتایا تو اس میں ان کی کمی کیا تھی جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی تو فرشتوں کے سامنے ہی سکھایا تھا علامہ آدم الما اللہ مگر سمجھنے کی استعداد آدم علیہ السلام میں تھی فرشتوں میں نہیں تھی آپ بھی سب پڑھ رہے ہیں اب آپ میں علماء بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو بالکل ناظرا بھی نہیں پڑھتے ہیں جو پڑھ نہیں پائے ابھی تک ناظرہ قرآن کا فائدہ ان کو بھی ہوگا لیکن جو بات علماء سمجھیں گے اتنا تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے ان کے اندر استعداد نہیں تھی آدم علیہ السلام میں استعداد تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں فرشتوں میں بھی استعداد پیدا کر دیتے فرشتوں میں استعداد پیدا کرنا مقصود ہی نہیں تھا اصل تو امتحان ہی اسی کا تھا فرشتوں میں استعداد نہیں پیدا کرنی تھی آدم علیہ السلام میں ہی پیدا کرنی تھی فرمایا میں جانتا ہوں جو تو آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو یہ آسمان کی چھپی ہوئی باتیں کس سے چھپی ہوئی اللہ سے کہ بندوں سے استغفر اللہ کیا اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مولوی صاحب کا دماغ پھر گیا مولانا سرفراز خان صاحب فرماتے ہیں اللہ کرے مولوی کا دماغ نہ پھرے جب اس کا پھر جاتا ہے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں آئیں وہ دو طبقے لائے ایک علم والے جب بگڑے تو وہ لائے اور دوسرے مال والے جب بگڑے تو وہ لائے افسد الدین الا الملوک والعلماء یہی طبقہ دنیا کو خراب کرتا ہے جو بےچارا پس درجے کا وہ تو بےچارہ نہ ادھر نہ ادھر وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے اس نے کہا کہ غیب کوئی چیز عالم الغیب ہے ہی نہیں اللہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ کو عالم الغیب کیسے کہہ سکتے ہیں لوگوں نے کہا بھائی اللہ قرآن میں عالم الغیب بس شہادہ وہ غیب کا جاننے والا ہے تو تو کیسے کہتا اس نے کہا اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں پھر وہ عالم الغیب کہتا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سے بتایا گیا حضرت نے بلا کے اس کو سمجھایا کہ یہ غیب ہمارے اعتبار سے ہے اللہ کے اعتبار سے نہیں جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور ہم سے نہیں فرشتوں سے بھی چھپی ہوئی ہیں ان کو جانتا ہے صرف اللہ ہیں کچھ چیزیں غیب السماوات ہی مخاطب فرشتے ہیں جب ان سے کہا تو گویا فرشتوں سے بھی لاکھوں اور کھربوں چیزیں ہیں آسمان و زمین میں جو چھپی ہوئی ہیں قیامت کب آئے گی یہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو گئی تو آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات بنے فرشتوں سے کہا کہ اسلامی پیش کرو جھکو ان کے سامنے تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ اشرف المخلوقات تم نہیں بلکہ آدم علیہ السلام ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدول آدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے فص اللہ ابلیس تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے ابا انکار کیا اس نے وہ تک بھرا اور وہ اکڑ گیا وہ کان امین الکافرین دو ترجمے تھا وہ کافروں میں سے اور دوسرا ترجمہ ہو گیا وہ کافروں میں سے دونوں میں کیا فرق ہے عرض کرتا ہوں اللہ فرشتوں کے سجدے سے کیا مطلب تھا یہ بھی ممکن ہے کہ بالکل جیسا ہم سجدہ کرتے ہیں ویسی سجدہ مقصود ہو اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ نہیں ایسا سجدہ مقصود نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہاں سجدہ اسی طرح کرو مگر سجدہ اللہ کو کرو اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا دو جس طرح ہم بیت اللہ شریف کو قبلہ بناتے ہیں اور ہمیں غیر ایمان والے کہتے ہیں دیکھو جی ہمیں کہتے ہیں مورتی پوجا منع ہے اور خود تو کعبہ کی طرف سجدہ کر رہے ہیں ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ عبادت میں ایک ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے انتظام برقرار رکھنے کے لیے سب کی توجہ ایک سینٹر کی طرف ہو اس لیے ایک سینٹر اور ایک مرکز کی طرف منہ کرتے ہیں سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اگر کوئی اس ان پتھروں میں تقدس مان کر کے جھکے گا تو ایمان سے ہی چلا جائے گا تو سجدہ اللہ کو کر رہے تھے لیکن قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا یہ بھی ہماری تفسیروں میں ہے لیکن جمہور کی تفسیر یہی ہے کہ مقصود تھا کہ جس طرح سلامی پیش کی جاتی ہے اس طرح جھکو آدم علیہ السلام کے سامنے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اشرف المخلوقات تم نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہے مگر جھکنا تو صرف رشتوں تو تھا تو ساری مخلوق کے سامنے اشرف کیسے ثابت ہوں گے اس لیے کہ اس وقت میں سب سے بلند ترین مخلوق کون سی تھی فرشتے آج بھی وہی ہیں انسان کے بعد جب اس کو جھکایا گیا تو دوسری مخلوق بدرجہ اولا اس کے سامنے جھک گئی اور سب مخلوق نے اظہار کیا کہ اشرف المخلوقات یہی ہے لیکن ایک نے انکار کیا ابلیس نے کون سا ابلیس عوام میں مشہور ہے کہ فرشتہ تھا بلکہ فرشتوں کا استاد میں کہا کرتا ہوں کہ شاید آپ وہاں موجود تھے اس کلاس میں جہاں ابلیس پڑھایا کرتا تھا کہاں لکھا کس نے کہا استاد تھا فرشتوں کا خدا کان من الجن جنوں میں سے تھا فرشتہ نہیں تھا اس نے انکار کیا مگر اگر وہ جن تھا تو اس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا قصور کیا ہے آٹھویں پارے میں آ رہا ہے اس نے کہا پروردگار نے فرمایا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا ماں امر جو میں نے تجھے حکم دیا تھا گویا وہ یہ سمجھتا تھا کہ حکم مجھ کو بھی دیا گیا ہے مگر ہے تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے جب بڑی مخلوق کو حکم ہوا تو چھوٹے درجے کی مخلوق اس میں بدرجہ اولا آ گئی اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کو بدرجہ اولا حکم تھا حکم اس کو بھی تھا اور یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا جنوں میں سے تھا اگر فرشتہ ہوتا اس کے لیے نافرمانی کرنا ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا کان من الجن جن کا فتح کا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تھا ہی کافروں میں سے اگر ترجمہ کریں تو اس کا مطلب کہ پہلے سے ہی اپنی بڑائی جتانے کے لیے عبادتیں کر رہا تھا کہ کسی طرح میں بڑا ہو جاؤں اللہ کے عشق میں اس کی محبت میں غرق نہیں تھا کہ بس تو ہی تو اسی کے سامنے جھکنا مقصد نہیں تھا اس کا گویا عارف تھا مگر اس کے باوجود اپنی بڑائی جتانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور اگر ترجمہ کریں ہو گیا من القافرین تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں شامل ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ جو کل تیسرا چپٹر اس کے ساتھ ملا ہو تیسرا مضمون کیا فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی برتری کا اظہار ہو گیا پروردگار نے اوپر تو فرمایا تھا کہ میں نے زمین میں ایک اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے لیکن ابھی زمین میں آئی نہیں ہے تو بھی ہے جنت میں اور جنت کہاں ہے وہ رِزْقُكُمْ رسم آسو آسمان میں ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت تو آسمانوں میں تھا آسمانوں میں ہے جنت اور وہیں تھے آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں اترے نہیں تھے وہاں حکم ہوا اے آدم علیہ السلام آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی اس کن بس جو الجنت اس باغ میں وہ اور کھاؤ منہا اس میں سے دن سیر ہو کر پیٹ بھر کر ہی سشی تما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا اور مت قریب یعنی نہ مقدار کی پابندی ہے کتنا کھانا ہے اور نہ کسی جگہ کی پابندی ہے کہ یہاں سے نہیں کھانا اور وہاں سے کھانا ہاں ولا تقربا بس اتنا مت قریب جانا رہا تھا اس درخت کے یہ نہیں کہا اس درخت کو نہیں کھانا بلکہ کیا کہا اس کے قریب نہیں جانا تمام منحیات کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ قریب نہ جاؤ بلا بدکاری کے قریب نہ جاؤ اس کا مطلب جب انسان گناہوں کے حالات بنا دے گا اور گناہوں کے قریب پہنچے گا پھر وہ گناہ کر ہی گزرے گا اگر بچنا چاہتا ہے تو پھر ان سوراخوں کو بند کر دو جہاں سے گناہوں کی روشنی گناہوں کی اندھیری اندر آ جائے جہاں سے ذرا سی جھلک دکھائی دے ان تمام راستوں کو بند کیا جائے اس سے ہی انسان گناہوں سے بچتا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر جاؤ گے تو اس کی وجہ سے فصف ہو جاؤ گے تم دونوں کے دونوں ظالموں میں سے نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے حکم عدولی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے یا وضع و شریف غیر محلی ہی کھانے کا محل دوسرا تھا اور دوسری جگہ سے کھاؤ گے تو جو مقام تھا اس سے ہٹ کر کے دوسری جگہ جانے والے بن جاؤ گے ظالم کا ترجمہ کر رہا ہوں ہمارے تصور میں ہے نا کہ ظالم کہتے ہیں بھائی تھپڑ مارنا گالی دینا کسی کو ڈنڈا مارنا اصل میں ظالم کا معنی کیا ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہاں نہ رکھنا بلکہ اس کو دوسری جگہ رکھنا اگر ایسا کرو گے آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ درخت کون سا تھا کسی قرآن کی آیت میں اس کو متعین نہیں کیا گیا کسی صحیح روایت میں بھی متعین نہیں کیا گیا بعض کمزور روایتوں میں گندم کا درخت اور اسرائیلی روایتوں میں انگور کا درخت وغیرہ کہا گیا لیکن متعین نہ کرنا ہی مناسب ہے کیوں اس لیے کہ درخت کی خاصیت نہیں تھی اصل تو اللہ کے حکم کا مسئلہ تھا جو بھی درخت تھا اللہ نے کہہ دیا سب کا اس کے پاس نہیں جانا بس کیوں نہیں جانا میرا حکم ہے درخت کی کوئی ذاتی خاصیت نہیں ہے کون کہہ سکتا ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہے آپ حیران ہوں گے یہی بات آپ کو پرانی کتابوں میں ملے گی یہی بات انجیل میں یہی بات تورات میں یہی بات زبور میں حالانکہ صاحب قرآن نے نہ تورات پڑھی نہ انجیل پڑھی نہ زبور پڑھی جب یہ بات وہاں بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ایک ہی روشنی سے نکلنے والے دو کلام ہیں وہاں بھی پروردگار نے فرمایا یہاں بھی پروردگار نے فرمایا ہاں وہاں ملاوٹ ہو گئی اب اصل بات دھندلی ہو گئی اس کو تلاش کرنا ایسا ہو گیا جیسے ریت کے ڈھیر میں سے سونے کے ذرے تلاش کرنا آپ بھی رہیے اور آپ کی بیوی بھی رہیں جنت میں اور کھاؤ مزے سے جہاں سے تم چاہو مگر قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ تو پھسلا دیا اور بعد میں ترجمہ کیا نیچے اتار لایا ان کو و شیطان انہا اس سے تو ہوما تو نکالا ان دونوں کو شیطان نے مما اس چیز میں سے کانا فیہ جس میں وہ تھے وقلنا اور ہم نے کہا ایک بھی تم بادلی باد اترو یہاں سے تم میں سے بعض حق کے لیے دشمن ہے شیطان نے اتارا ان دونوں کو اور نکالا ان دونوں کو جہاں پر وہ تھے سور آراف میں اس کی تفصیل آئے گی قرآن پاک سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے بائبل کی اس روایت کی جس میں کہا گیا کہ پہلے شیطان نے حضرت حوا کو تیار کیا پھر انہوں نے حضرت آدم کو تیار کیا قرآن پاک کہتا ہے نہیں دونوں کو بہکایا دونوں نے کھایا دونوں کو اتارا دونوں نے توبہ کی دونوں نے کہا کالارا ربنا نان انفسنا دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ظلمنا نان فسانا ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے پروردگار نے فرمایا یہاں سے اترو کیا یہ دانا کھاتے ہی اترنے کے لیے کہا گیا آگے تفصیل آئے گی کہ نہیں دانا کھایا اچانک جنت کا لباس اتر گیا لباس اترتے ہی جنت کے پتے اپنے ساتھ چمیٹنے لگے اور پروردگار سے توبہ کرنے لگے اور پروردگار نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے جن کے ذریعے سے توبہ کی ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ وہاں قبول ہو چکی لیکن فرمایا کہ نہیں اس کے کھانے کا ایک اثر ہو کر کے رہے گا آدمی گناہ کرے گا گناہ کا اثر ضرور ہوگا یہ الگ بات ہے توبہ قبول ہو جائے گی زہر کھاتا ہے زہر سے آدمی مرے گا یہ الگ بات ہے لیکن کھانے کے بعد مرنے سے پہلے اگر سچے دل سے توبہ کرے گا اور توبہ قبول فرما لے گا اترنا تو یہاں سے پڑے گا گویا یہ بعد کی بات ہے جو پہلے کہہ دی اور پہلے کی بات نیچے آ رہی ہے ہم نے کہا اترو یہاں سے بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہیں یہ بعض کون ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان انسانوں کے اور انسان شیطانوں کے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقب اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کے لیے ایک متعین وقت ہے مستقر ایک ٹھکانہ ہے کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہے وہ متان اور زندگی کا سامان اٹھانا ہے فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک مدت تک یہ بات کی بات ہے پہلے کی بات کیا تھی فتح کلیمات فتح عَلَيْهِ تو حاصل کی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات ان کچھ کلمات کچھ باتیں فتح باہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پرور دگار نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ کیا کلمات تھے وہ جو آ رہے ہیں آراف میں کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ ہم الْخَاسِرِينَ ایسے پھوٹ کر کے ٹوٹ کر کے دعا کی اللہ نے قبول فرما لی فتح علی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ان التواب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ جمیا ہم نے فرمایا اسرو یہاں سے سب کے سب اب یہ دوبارہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہوا کہ پہلے والا جملہ بعد والا تھا لیکن مقام کے تقاضے کی وجہ سے اس کو پہلے لایا گیا پھر تھوڑی تفسیر کی گئی اور اب پھر دوبارہ پرانی بات کو دہرایا گیا ہم نے کہا اترو سب کے سب یہاں سے سب کے سب کون آدم علیہ السلام بھی اترے اور آدم علیہ السلام مشتمل ذریتی ہی اپنی ساری اولاد کے ساتھ اترے سب کے سب سے مراد یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ ابلیس اترے وہ اتر چکا ہے پہلے تو اگر وہ اتر چکا تھا جنت سے نکل چکا تھا اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ کیسے ڈالا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بائبل میں یہاں ایک روایت ہے وہ ہمارے یہاں بھی گس آئی ہے وہ کیا کہ ابلیس جنت میں جانے کے لیے اس نے بھیس بدلا وہ سانپ کی شکل میں بنا اور پھر مور کے پروں میں چھپا اور مور اس کو لے کر کے جنت میں گیا ایسی بات ہے قرآن پاک نے کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا بلکہ قرآن پاک نے کہا فوس وس شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وسوسہ کہتے ہی اس کو ہیں جو دور سے رہ کر ڈالا جاتا ہے اسی دنیا میں تھا لیکن یہاں سے رہ کر کے جنت میں وسوسے ڈال رہا تھا فوس وسلحما شیطان دور سے رہ کر بس فَإِمَّا ڈال مایاتی ہودا پس اگر ہو یہ بات یا کم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تب تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدا آیا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم نہیں ہوگا اس پر کوئی خوف ولا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تمہارے پاس حاضر کا سیگا تھا آگے یہ نہیں کہا بس جو تم میں سے ہدایت کی پیروی کرے گا تو تم کو کوئی ڈر نہیں ہوگا تم غمگین نہیں ہوں گے بلکہ غائب سے تعبیر کیا اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی تو پھر دو طبقے ہوں گے انسانوں کے کچھ ہدایت پر چلیں گے کچھ نہیں چلیں گے فمن تب یا ہدایا تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا ہم یحزنون ایسے لوگ غمکین نہیں ہوں گے خوف کس کو کہتے ہیں آئندہ پیش آنے والی بات کا ڈر ایسے لوگ کو آئندہ پیش آنے والی کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا ولا ان کو حزن نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا غم کس کو کہتے ہیں گزری ہوئی بات کے اوپر افسوس ہائے ہائے کاش کہ میں ایسا کر دیتا کچھ نہیں ہوگا وہ لدین کا تو بھی آیا تینا اور اس کے مقابلے میں میری طرف سے ہدایت آئے اور پھر بھی کوئی انکار کرے تو کیا ہوگا والذین کا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ بیااتینا بھی آیا پینا اور ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو جھٹلایا اولئک ایک النار یہ آگ والے ہیں یہ جہنم والے ہیں یہ دو دخ والے ہیں ہم یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے